Islamic voice digital sound studio Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نات نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹ کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشاط آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار إليه الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا سمد وأشهد أن سيدنا ومولانا ومحمدا عبده رسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم بھائی اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں لا کنار اور لا محدود ہے ایسا اول جس کا پہل کوئی نہیں ایسا آخر جس کی انتہا کوئی نہیں ایسا بلند و بالا جس سے اوپر کوئی نہیں اب ایسا چھپا ہوا جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں اس کو کسی نے نہیں بنایا سب کچھ اس نے بنایا سب کچھ اس کا ہے اس کے امر ارادے سے بنا ہے اس کے امر اور ارادے سے قائم ہے اسی کے چاہت اور ارادے سے فنا ہے اپنی ذات میں عدم سے پاک ہے لا يلمس في الفناء ولا يسبق في العدم نہ وہ عدم میں تھا نہ وہ فنا ہو ہم عدم میں تھے ہم یعنی کچھ نہ تھے پھر وجود میں آ گئے ایک زمانہ پھر ہم پر فنا ہے ایک زمانہ اور اس کے بعد مشہور ہے اٹھنا اس کے بعد ایک زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جو اصل زندگی ہے میرے بھائیو اللہ کو کسی نے نہیں بنایا سب کچھ اللہ نے بنایا ہے جس نے بنایا ہے اسی کے قبضے میں ہے جس نے بنایا ہے اسی کے صاحب اسی کے ارادے اور اسی کی منشا کے گرد یہ ساری چکی اور نظام گھومتا ہے یدر الامر من السماء الى الارض آسمان سے زمین تک نظام کو چلاتا ہے اس نظام کے چلانے میں لا حفظهما حتى لا تحسبن اللہ غافلا غافل نہیں کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا پانی کا وجود اس کا بہاؤ اللہ نے چاہا کچھ نہ تھا سمندر بنائے دریا بہائے پہاڑوں پہ برف کو جمایا سورج کی شعاؤں سے اسے پگلایا پھر دروں میں سے اس کے لیے راستے نکالے پہاڑ کی رگوں میں اس کو چشموں کی شکل میں نکالا بلند و بالا چوٹیوں سے آبشاروں کی شکل میں نیچے گرایا گھر زمین کے سینے کو چیر کر ان کو شمال سے جنوب کی طرف بہایا زمین کو تھوڑا سا ایسے ڈھلوان عطا فرما دی تاکہ شمال کے پہاڑ جنوب کی طرف آسانی سے بہتے ہوئے سمندر کی گود میں جا گریں اس پانی کے بہنے میں اس کا ذاتی ارادہ نہیں اس کے بننے میں اس کا ذاتی ارادہ نہیں وہ بہتا ہے فصالت بے قدر تو اللہ کی چاہت سے وہ بنا ہے تو اللہ کی چاہت اور ارادے سے سما اما وہ میٹھا ہے تو اللہ کی چاہت سے ہاضا افغم خوراک وہ کڑوا ہے تو اللہ کی چاہت سے آگا ملخن کو جاج اسی پانی کے اندر چند قطرے سگت کے منہ میں جاتے ہیں موتی بن جاتے ہیں تو سفر جون ملیتن کل بسو نہا تو اس کے ارادے سے اور لخمن پریا اس میں ترو تازہ مچھلیاں ہیں تو اس کی چاہت اور اس کے فیصلے اور اس کے ارادے سے زمین کا فرش بچ گیا غیر الارض کئی فصوح تو اللہ کی چاہت سے اور اس میں سہارا بن گئے اور اس میں جنگل بن گئے اور اس میں باغات بن گئے اور اس میں پھول پھل بن گئے اس میں کلیاں مہک گئیں اور اس میں خوبصورت بیل بوٹے بھی بنے غلبہ اور اس میں پھل بھی بنے اور اس میں چارہ بھی بنا و ابا اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دانے سے دو طرح کی کھجوروں کو سنوان سنوان وغیرہ غیروان ان واحد ایک گسلی سے دو کھجورے نکالی دونوں کے ذائقے الگ کر دیے اللہ فل کسی کا ذائقہ دوسرے سے زیادہ بہتر اور بڑھیا بنا دیا یہ زمین کا جو نظام ہے تو یہ بھی اوپر سے ہے ویل دیکھو تو زمین کیسے بچ گئی ہے فرش نہ زمین کا فرش بنایا فنعم دون ہے کوئی ایک جیسا فرش بنا کے دکھانے والا والارض بعد ذلك دحاها زمین کو بچھایا والارض وما طحاها زمین کی قسم زمین کے بچھانے والے کی قسم اخرج منها ماءها کہیں سے پانی نکالا ومرعاها کہیں چارہ نکالا والجبال ارساها کہیں پہاڑ لگا دیے دیکھو تو صحیح صحیح فنوق سے تمہیں نظر نہیں آتا اتنے بڑے بڑے پہاڑ خود بخود بن گئے سر بلک چوٹیاں کالے پہاڑ سبز پہاڑ پہاڑوں میں چھپا ہوا زمرد اور چھپے ہوئے ہیرے جواہرات کیا یہ بتاتے نہیں ہیں کہ ان لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا کوئی خالق ہے یہ نقشہ خود بخود نہیں بنا ان نسی خلق السماوات والارض تم زمین کے بچھنے پہ غور کیوں نہیں کرتے آسمان کی بلندیوں میں بیٹھ کر غور کیوں نہیں کرتے اور وقت اللہ اللیل والنہار رات کے اندھیروں کے چھا جانے پر غور کرو دن کے گجالوں پر غور کرو رات کے اندھیروں میں ستاروں کو جھل ملاتا دیکھو ایک ایک کرن بتائے گی کہ کوئی خالق ہے سورج کا تپتا ہوا پھال دیکھو اس کی ایک ایک آگ کا اس کی آگ کا ایک ایک شرارہ بتائے گا کہ اللہ ہے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو دیکھو تو اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنے بتائیں گی کہ اللہ ہے آسمان کو ہم نے مضبوط چھت بنا کے تمہارے اوپر تانا بغیر احمد کہیں تمہیں کسی جگہ پر کوئی ستون نظر آیا ہو بغیر ستون کے جو عمارت ہوتی ہے وہ جھک جاتی ہے اس کا گھنٹر نیچے ہو جاتا ہے اس میں جھول پڑ جاتا ہے پھر دراریں پڑ جاتی ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں حل ترا من خطور میں نے جو اتنے بڑے آسمان کی چھت کو تانا اور اس میں کوئی ستون نہیں لگایا کہیں کسی جگہ جھول آ گیا ہو جھول آنے کی وجہ سے پھٹ گیا ہو مالہ من فروج کوئی پھٹن دکھاؤ کوئی جھول دکھاؤ تم مرج البر کر حقیر بار بار دیکھتے رہو گے تمہاری نظریں پھٹ جائیں گی اللہ کے آسمان میں تم کسی قسم کا کوئی شبا ختم نہیں دکھا سکتے آسمان کی بلندیاں بتاتی ہیں کہ کوئی خالق ہے زمین کا بچھا ہوا فرش بتاتا ہے کہ کوئی خالق ہے ریت کے ذروں کا ہوا کے بگولوں کے ساتھ اڑ کر ایک نیا آسمان تان دینا ریت کا طوفان ہواؤں کے بگولے یہ بتاتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے ہواؤں کا ٹھنڈا ہو کے چلنا نسیم بن کے چلنا صبا بن کے چلنا سرسر اور آسین بن کے چلنا مرسلات اور زاریات بن کے چلنا حاملات بن کے چلنا یہ ہواؤں کے مختلف نام ہیں جو قرآن میں ہی آتے ہیں یہ سب بتاتے ہیں کہ کوئی ایک واحد رحب اللہ شریف ہے اس کائنات پر بلا شرکت غیر تنہا حکومت کر رہا ہے اور جس کی حکومت میں کوئی اس کے ٹکر کا کوئی نہیں سمیا کوئی اس اس اس کا کا کوئی کوئی کے ساتھ شریک کوئی نہیں لم لمق شریکل مول دل بہلانے کے لیے اس کی بیوی کوئی نہیں مکہ صاحبہ اور شغل میلے کے لیے نقل چلانے کے لیے اولاد کوئی نہیں ولا ولدا اور اپنی تنہائیوں میں رہتے ہوئے وہ گھبراتا نہیں لم اخلو تم لے سب مین وقت اس نے جہان اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تنہائی میں گھبراہٹ ہوتی تھی تو اس نے ہمیں پیدا کر کے تنہائیوں کو دور کیا ولالے ولالے اسعین بكم على امر قد عجزت عنه ما اس نے اس لیے پیدا کیا تو اس کا کوئی کام اٹک گیا تھا ہمارے ذریعے اس کا کام ہونا تھا ان في ان في خلق السماوات والارض چلتے ہوئے زمین کو دیکھو نظریں اٹھاتے ہوئے بلند آسمان کو دیکھو وقت لاف لئی لگن اندھیروں کے جانے میں غور کرو دن کے اجالوں میں غور کرو اور اور تجری سمندر جو بحر بے کراؤں اور اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں کہ بحر الساحل میں ہمالیہ پہاڑ رکھا جائے تو اس کی چوٹی کا ایک اتنا سا پتھر بھی نظر نہیں آئے گا اتنا لمبا چوڑا سمندر ہے اور اس کے اوپر تمہارے چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے چلتے چلتے دنیا کے ہر ایک کنارے اور طریقہ سے امریکہ پہنچ جاتے ہیں بل فن کیلتری فلتاہر بیماریاں مسائلات اس میں تم غور کیوں نہیں کرتے کون ہے جس نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا ہوا ہے وہ کناروں پہ آ کے دم توڑ جاتی ہیں وہ طوفان کی بن کے اٹھتی ہیں اور وہ اور وہ جھپٹنا چاہتی ہیں لیکن کوئی ایک طاقت ہے جو ان کو کناروں پر آ کر توڑ کے رکھ دیتی ہے تو ڈھونڈنے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی امر تل با انلوی لمر تلجہ میں ہوں تمہارا رب جس نے سمندروں کو حکم دیا بقولی میرے حکم کے آگے وہ دلیل موجیں اٹھتی ہیں پہاڑوں کی طرح کہا میں انہیں اپنی ساعت کا لباس پہنا کر انہیں کناروں پہ موت دے کے پیچھے ہٹا دیتا ہوں ورنہ سمندر کی ایک موج ساری دنیا کو نگل سکتی ہے دنیا میں میرے بھائیو اکہتر فیصد پانی ہے اور انتیس فیصد خشکی ہے اکہتر فیصد دنیا میں پانی ہے اور انتیس فیصد خشکی ہے یہ پانی سمندر کا جو دریا کا پانی وہ خشکی میں شامل جھیلوں کا دریا کا راوی کا چناب کا سترج کا پانی اکہتر فیصد میں شامل نہیں اکہتر فیصد سمندر ہیں انتیس فیصد خشکی ہے اس میں بھی دریا جھیلیں چل رہی ہیں اور ندی نالے بہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے بندو غور کرو تمہاری کشتیاں کیسے سینا چیر کے گزر جاتی ہیں اور وما انزل من من السماء ماء به الارض بعد موتها آسمانوں سے برف کا پانی کو نہیں دیکھتے کہ ایک ایک ٹکڑا پکار پکار کے کہہ رہا ہے مجھے کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور بھڑ کے بنایا ہے اور اس شکل میں بنایا ہے اگر پانی کی یہ شکل نہ ہوتی جس شکل میں یہ بادلوں سے گرتا ہے تو اس کے زمین پر آنے کی رفتار پانچ سو اٹھاون کلو میٹر کی گھنٹہ ہوتی گولی کی جو رفتار ہے وہ سترہ سو کلو میٹر کی گھنٹہ ہوتی ہے تو یہ گولی کی رفتار کا تو تقریباً ایک تہائی آدھی کے قریب چلا جاتا ہے اگر اللہ اگر خالق اگر سانع اگر وہ خلح وہ علیم و علام ذات پانی کے قطرے کو یہ شکل نہ دیتا جو جس شکل میں یہ آتا ہے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرتا ہوا کے پردوں کی تو تو بادل سے برسنے والے قطروں کی رفتار پانچ سو اٹھاون کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی نہ کسی کا سر سلامت رہتا نہ کسی کا در سلامت رہتا نہ گھر سلامت رہتا یہ وہ سانع ہے یہ وہ خالق ہے یہ وہ علیم ہے یہ وہ علام ہے یہ وہ حکیم ہے یہ وہ دانا ہے وہ کامل والا ہے جو حکمتوں سے بھرپور ہے دانائیوں سے بھرپور ہے وہ اس قطرے کو ایسی شکل دیتا ہے درمیان میں کچھ ایسی ایسی رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ پانچ سو پچاس کلو میٹر اللہ تعالیٰ اس میں سے کھینچ لیتا ہے اور اس پانی کے قطرے کی رفتار زمین پر آتے وقت آٹھ سے نو کلو میٹر کی گھنٹہ ہوتی ہے ان تم نے زمین کو بچھے دیکھا آسمان کو تنے دیکھا رات کے اندھیرے دیکھے دن کے اجالے دیکھے ایک ایک نے بتایا کہ کوئی اللہ ہے کوئی قادر مطلق ہے تم نے آسمان سے برف کا پانی دیکھا دریاؤں سمندروں میں چلتی کشتیوں کو دیکھا ایک اور اپنے رب کی قدرت کا مظہر دیکھو کہ چار ٹانگوں کے جانور دوڑ رہے سولہ ٹانگوں والے درندے اور پیڑھ لے نکلنے والا مزدور بچھا کر گردن کو اونچا کر کے بل کھانا لہرانا یا ہنس کو کس نے سکھایا مرغابی کو پانی پہ تیرنا مچھلی کو اندر تیرنا اسے اوپر تیرنا یہ اس کو کس نے سکھایا ماں اور بکری کے بچے کا ماں کے پیٹ سے بھینس کے بچے کا ماں کے پیٹ سے گائے کے بچے کا ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی کھڑے ہو کر بغیر کسی راہ کے سیدھا ماں کے تھنوں کی طرف جانا یہ کون سکھاتا ہے اپنے بچوں کو تو میں کبھی اس چھاتی سے لگا کبھی اس چھاتی سے لگا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے گائے بکری بھینس اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتے ہی کسی کے بتائے بغیر بھاگتا ہے سیدھا ماں کے سنوں کے ساتھ لگ جاتا ہے یہ جانور تمہیں بتا رہے ہیں کوئی خالق ہے شیر کی حیبت ناک شکل ہاتھی کی سونڈ مور کے خوبصورت پر پھر اس کا ناچ اس کا ناچنا پھر بلی کی خوبصورت خوبصورت شرارتیں اور لومڑی کا چھپ جانا اور اس کی مکاریاں چوہے کا دل میں چھپ چھپ کے دیکھنا روٹی چرانا بندر کی نقل اتارنا بن مانس کا جنگلوں میں پھرنا ناچنا کودنا اور ان کے عجیب و غریب غریب رنگ اور شکلیں طوطوں کی طوطوں کی خوبصورت شکلیں یہ سب سب سب سب تمہیں بتا رہا ہے بس کل باب کہ کوئی ہے کوئی ہے إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح ہواؤں کا بدلنا ہواؤں کا گرم سرد ہو کے چلنا طوفان بن کے چلنا صبا بن کے چلنا نسیم بن کے چلنا سر اثر اور عقیم بن کے چلنا یہ کچھ بتاتا ہے یہ سب کچھ بتا رہا ہے کوئی ہے جو ہواؤں کو رخ بدلتا ہے کوئی ہے جو ہواؤں کو ٹھنڈا کرتا ہے گرم کرتا ہے طوفان بناتا ہے اور انہیں انہیں انہیں باد بناتا ہے ہے کوئی بین زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہو جانا پانیوں کا تب کے گرم ہو کر بخارات بن کے ہواؤں میں اٹھنا اور اوپر جا کر اس کا ٹھنڈا ہونا ٹھنڈا ہو کر اس کا بادل بننا پھر ہوا کا اسے کندھا دینا پھر پانیوں کا ہوا سے بدنی ہونا پھر ہوا کے کندھے کا پیچھے ہٹنا پھر اوپر سے بارش کا برسنا پھر بادلوں کی چھت ایک نئی آسمان کے اوپر کا تم جانا یہ سب کچھ بتاتا ہے اس کائنات کا صرف ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے هو اللہ الذي لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الفدود السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتفكر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الدار المصير الغفار القهار البخاف الرزاق الفتاح العليم القابض الباطل الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف القدير الحليم الغفور العلي الشكور الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواقع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الذلي الحميد المحشي المبد المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الصباط المنتقم العفو الرؤوف مالك صاحب الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى يا الله كيف ناصر به برقة سنة مالك یہاں کسی کی نہیں چلتی یہاں اللہ کی چلتی ہے خالق کائنات ہے چیزوں کا بنانے والا بھی اللہ حالات کا بنانے والا بھی اللہ چیزوں کا خالق بھی اللہ پانی کا خالق اللہ عزت کا خالق اللہ زمین کا خالق اللہ ذلت کا خالق اللہ ہوا کا مالک خالق اللہ زندگی کا خالق اللہ اندھیروں کا خالق اللہ موت کا خالق اللہ اور مٹھاس کا خالق اللہ راحت کا خالق اللہ کڑواہٹ کا خالق اللہ رنگ تکلیفوں کا خالق اللہ اس کے پاس حالات کے بے شمار خزانے اس کے پاس چیزوں کے بے شمار خزانے ہواؤں کے خزانے ہیں جس کی حجنے اور ذرات کے خزانے پہاڑوں کے خزانے درختوں کے خزانے شکلوں کے خزانے صورتوں کے خزانے رنگوں کے خزانے ایک ایک چیز گنتے چلے جاؤ سوچتے چلے جاؤ مورت سورت پتھر پہاڑ سونا چاندی تانبا پیتل لوہا گیس پیٹرول ڈیزل اور تیل کڑوا تیل سرسوں کا تیل کائنات کی ایک ایک چیز کو گنو اس کے پاس اس کے لاماد خزانے جیسے اس کے پاس چیزوں کے خزانے اس کے پاس حالات کے خزانے عزت کا مالک اللہ تو وہ تو عزت و منتشا دلت کا مالک اللہ وہ تو دل و منتشا خوشادگی کا مالک اللہ یب تو رزق لمن یشا تنگ کرنے کا مالک اللہ وہ یقدر زندگی کا مالک اللہ یحیی اور موت کا مالک اللہ وہ یمین مدد کرے اور فتح دے دے تو اس کا مالک اللہ ان انصرکم اللہ فلا غالب لکم مدد کو ہٹا لے اور اور لاشوں کو بخیر دے عبرت کا نشان بنا دے تو اس کا مالک بھی اللہ ہے وَإِن رَحْضُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي من بعد اگر وہ ہٹا لے اپنی مدد کو تو آ نہیں سکتی مدد کو اتار دے تو شکست آ نہیں سکتی جیسے چیزوں کے خزانے بے شمار حالات کے خزانے بے شمار شکلوں کے خزانے بے شمار رنگوں کے خزانے بے شمار چیزوں پر بھی اللہ قابض حالات پر بھی اللہ قابض زمین سے دانا اگ نہیں سکتا عزت کہیں سے آ نہیں سکتی زمین بنجر ہو نہیں سکتی کہیں سے آ نہیں سکتی فتح کے جھنڈے گڑ نہیں سکتے شکست کی سیاہی لگ نہیں سکتی جب تک عرش والا رب نہ چاہے جب وہ اونچا کرتا ہے کوئی نیچا نہیں کر سکتا جب وہ نیچے کرتا ہے کوئی اونچا نہیں کر سکتا جب وہ زمین کو لہ ہے تو کوئی بنجر نہیں بناتا جب وہ بنجر بناتا ہے تو کوئی اسے لہ لہا نہیں سکتا جو پانیوں کو میٹھا کرے تو کڑواہٹ نہیں کڑوا کر دے تو مٹھاس نہیں محبتیں لے آئے تو نفرت نہیں نفرت لائے تو محبت نہیں جنگ ڈال دے تو امن نہیں آ سکتا امن لے آئے تو جنگ نہیں ہو سکتی عزتیں لے آئے تو زلیل کوئی نہیں کر سکتا زلیل کر دے تو عزت کوئی نہیں دے سکتا وہ اتفاق پیدا کر دے تو توڑ نہیں کوئی سکتا وہ توڑ کے رکھ دے تو اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا وہ عروج کے تخت پہ بٹھا دے تو زوال نہیں آ سکتا وہ زوال کی وادیوں میں دھکیل دے تو عروج نہیں آ سکتا میرے بھائیوں اس کائنات کا بر کا مالک اللہ ہے اس کے پاس چیزوں کے بھی خزانے ہیں حالات کے بھی خزانے ہیں حالات کے بننے اور بگڑنے کا جو دار و مدار ہے وہ انسانوں کا عمل ہے نہ کہ ایٹمی طاقت نہ کہ سونا اور نہ چاندی نہ فوج نہ پولیس نہ ہتھیار نہ ہوائی جہاز نہ دری جہاز نہ توپیں نہ سنجینے نہ جری جوان میرے بھائیوں جب عمل بگڑتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے جب وہ ناراض ہوتا ہے مدد واپس لے لیتا ہے جب عمل بن جاتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے مدد اتار کے دکھا دیتا ہے کم من غلبت کتنی مختصر جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ کے رکھ دیا مٹھی بھر انسانوں نے تاریخ کا سارا موڑ دیا کب جب ان کے ساتھ اللہ تھا جب اللہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وہ جزا سزا کی جگہ نہیں بنایا یہ امتحان کی جگہ ہے لیکن مسلمان کا قانون تھوڑا سا مختلف ہے اللہ اس سے آخرت ابدی ادبی دردناک آزاد سے بچانے کے لیے دنیا ہی میں سزائیں دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کرے کافر کا قانون ہے درہم یقو خطاخی انہیں چھوڑ دو اللہ کے فیصلے سنا رہا ہوں وہ اللہ بحر باہر کا تنہا فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلوں میں امریکہ شریک نہیں اس کے فیصلوں میں پاکستان شریک نہیں بلکہ یورپ شریک نہیں اور افریقہ شریک نہیں آسٹریلیا شریک نہیں ایشیا شریک نہیں عرب شریک نہیں آجم شریک نہیں ایٹمی طاقتیں شریک نہیں وہ وہ ہے جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے وہ ولری سما الہ وکیل ارد الہ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه علمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وفع كرسيه السماوات والأرض فلا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم اکیلی تنے تنہا دار اپنے فیصلوں میں ارادوں میں قدرت میں دینے میں لینے میں زندگی میں موت میں اٹھانے میں گرانے میں عزت میں ذلت میں عروج میں زوال میں ایک تنہا اسی کا فیصلہ چلتا ہے وہ فیصلے کیسے کرتا ہے میں یہ قانون بتانے لگا ہوں وہ فیصلے کیسے کرتا ہے یہ اس اس کا کا قانون قانون ہوتے تو جب لوگ میری مانتے ہیں میں راضی ہو جاتا ہوں ری با ربی تو جب میں راضی ہوتا ہوں بارک تو میں برکت دیتا ہوں بھلے کھڑے برکت ہی نہایا اور میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ادا ہوتی تو میری نافرمانی ہوتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں وہ با ہوتی تو وہی بار اجیب کو لہن کو جب میں جب میری نا فرمانی ہوتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لانت برساتا ہوں اور میری لانت پھر سات سات پشکوں تک چلی جاتی ہے یہ اللہ کا قانون جس کے فیصلے کی بدل نہیں سکتا وہ اللہ جس کی طاقت کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا ایٹمی طاقتیں ہوں یا تلوار کی طاقت برابر برابر ہے ہے ایک سے ساری کائنات اللہ توڑ سکتا ہے اللہ نے ایک ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے سات سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے پر انگوٹھے کے ناخن پر ڈال دو تو ایک قطرہ زمین پر نہیں گرے گا ایک ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے سات سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر ڈالا جائے تو ایک کترا نیچے نہیں گرے گا یہ ایک فرشتہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے گہریر ایک آواز اس اس کا ایک ایک پر کی سے سب کچھ تحت تحت اللہ کر سکتا ہے نہیں نہیں یہ جزا سزا کی جگہ نہیں امتحان ہے الاسلام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں دیکھوں گا کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا لیبلوکم ایوکم کم اختم عملہ میں یہ دیکھوں گا کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے اللہ کا دستور کافر کے لیے چھوڑ دو موت تک چھٹی کوئی نہیں چلنے دو ناچنے دو گانے دو کرنے دو کرنے دو ایک وقت آئے گا کون سا خطا یو لاکھ یو محمد یو جس دن یہ اللہ کی ملاقات کریں گے بدل ادھر ادر مدر نہ رب ربنا رب بنا اب سرنا سر گہنا اب کرنا جب آج, آج وہ دن آ گیا جس کا تمہیں انتظار تھا یہ دیکھو ناز فرمانوں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے ان کے سر جھٹے ہوئے ہیں ان کے خواہش ہم ابکار ہوں ان کی آنکھیں جھٹی ہوئی ہیں سرحق ہوں ذلہ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہے کام نما اخشت وجوہ ہوں کتاب میں نے لئی مظلمہ ان کے چہرے اس ایسے کیا ہیں جیسے کالی رات کیا ہوتی ہے سرابیل من قطران ان کو شلواریں پہنائی گئیں وہ باہر جو دکھ سڑکوں پہ ڈالی جاتی ہے اس یہ و پکشان کی ہے وہ جہنم کی لک ہوگی جس کو تپا کر اس کی شلوار بنا کے پہنا دیا جائے گا وہ ان پر آگ کے کرتے پہنا دیے جائیں گے ان کے چیروں پہ آگ چڑھ جائے گی اور جہنمی کافر کا جسم اتنا چوڑا ہو جائے گا کہ ایک کندھے سے گھوڑا دوڑنا شروع کرے اور وہ تین دن تین رات یعنی بہتر گھنٹے دوڑتا چلا جائے تیز رفتار گھوڑے کی جو اوسط رفتار ہے وہ پچاس کلو میٹر فی گھنٹہ ہے تو تقریباً چار ہزار کلو میٹر صرف کافر کی چھاتی ہو جائے گی پاکستان سے لمبی اس کی چھاتی ایک دانت اہد پہاڑ کے برابر پہاڑ دس میل لمبا چوڑا ہے دس میل لمبا ہے پہاڑ دس دس میل اس کے لمبے دانت اور اس کی ایک ران یمن کا پہاڑ ہے اس کے برابر ہے اس پر اللہ کے عذاب کی بارش ہوگی اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دکھائے گا دو گز کا پردہ ہٹائے گا ایک آدمی نظر آئے گا جس کے نوکن ہوں گے لوہے کی طرح لمبے لمبے وہ کہے گا ہائے مر گیا خارش ہائے خارش ایک ہاتھ کا عذاب وہ الگ سانپوں کا عذاب وہ الگ فرشتوں کی مار وہ الگ اوپر خارش کہے گا ہائے مر گیا اور ایسے خارش کرے گا خارش کرے گا زور زور سے کرے گا اس عذاب کی بارش ہوگی اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دکھائے گا دو گز کا پردہ ہٹائے گا ایک آدمی نظر آئے گا جس کے ناپن ہوں گے لوہے کی طرح لمبے لمبے وہ کہے گا ہائے مر گیا خارش ہائے خارش ایک آپ کا عذاب وہ الگ سانپوں کا عذاب وہ الگ فرشتوں کی مار وہ الگ اوپر خارش کہے گا ہائے مر گیا اور ایسے خارش کرے گا خارش کرے گا زور زور سے کرے گا اس کا خون نکلنا شروع کھال اترنا شروع ہو جائے گی چار ہزار لمبی چھاتی پر خارج کر رہا ہے خارج اور اس کا خون نکلے گا پھر اس کی کھال اترے گی اور اپنی گوٹیاں اتارنا شروع کر دے گا کہ ہائے خارج ہائے خارج اپنے ناخنوں سے سارے جسم کی گوٹیاں اتار کے زمین پہ پھینک دے گا پھر اس کی ہڈیوں میں اللہ خارش ڈال دے گا وہ ہڈیوں کو زور زور سے نوچے گا ہائے خارش ہائے خارش اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے بڑی تکلیف ہو رہی کہے گا بڑی تکلیف ہو رہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس کی جزا ہے جو تم نے دنیا میں میرے بندوں کو ستایا جو تم نے دنیا میں اہل ایمان کو ستایا یہ اس کی سزا ہے یہ کافر کا قانون ہے جہنم اس کے نیچے ختم اس میں عیسائی ہے اس کے نیچے لبا یہودی شہید مجوسی فقت جہین یقین مشرقی منافقی یہ چھ حصے ہیں دو گھر کے اس میں چلا گیا کبھی نہیں نکلے گا کبھی نہیں نکلے گا کبھی نہیں نکلے گا کبھی نہیں نکلے گا سوتما لگا صحیح سہیل یقین حاویہ حاویہ منافقی حاویہ یقین مشرقین صابرین سابر مجوسی لگا یہودی عیسائی اوپر جہنم ہے جہنم یہ اہل ایمان کے لیے ہے جو ایمان پہ مر گئے جنا کر شراب پیتے جھوٹ بولتے قتل کرتے رشوت کھاتے دودھ کھاتے ماں باپ کی نام فرمانی کرتے چگلی کرتے جیبت کرتے گانے سنتے گانے گاتے اس قسم کے جوا کھیلتے جو لوگ مر گئے ان کے لیے جہنم ہے پہلا ایمان والا جہنمی قابل قابل پہلا جہنمی دنیا کا پہلے ایمان میں سے قابل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا آخری جہنمی جو ہے نا جو اس امت میں سے ہو قبیلہ بھی جو ہے نا نام بھی جو ہے نا عرب میں سے جو ہے نا قبیلہ ہے اس شخص کا جو ہے نا یہ جہنم ہے اس میں جانے والے لاکھوں کروڑوں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی اور جب ان کو آگ پکڑے گی ان کو آگ پکڑے گی تو ان کے چہروں کو چھوڑ دے گی اور ان کے سجدے کے نشانوں کو چھوڑ دے گی جب ان کو جب ان کو روزہ کے فرشتے ہتھ پڑی لگانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہتھ کڑیاں نہ لگاؤ انہوں نے صدقہ کیا ہوا ہے جب ان کے چہروں پہ آگ آنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چہرے سے ہٹ جاؤ انہوں نے سجدے کیے ہوئے ہیں جب ان کے گلے میں سوک ڈالنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گلے میں سوک نہ ڈالو انہوں نے میرے نام پہ غلاموں کو آزاد کیا ہے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زنجیریں نہ ڈالو ان قدموں سے چل کے مسجدوں کو جایا کرتے تھے میرے گھر کا انہوں نے سباب کیا ہے یہ بات واضح بتا رہی ہے کہ نمازیں پڑھ کر بھی لوگ دوزخ میں جائیں گے اور حج کر کے بھی دوزخ میں جائیں گے اور غلام آزاد کر کے صدقے کر کے بھی میں جائیں گے اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عبادات ان کو بچا نہیں سکیں گے ماں باپ کا نام سلمان بن کے مر گیا نماز روزہ یقیناً نفع دے گا جب جنت میں جائے گا دوزخ سے نہیں بچا سکتا شراب کا پینا رشوت کا کھانا ظلم کا کرنا ظالم کا ساتھی بننا یہ جہنم میں جانے کا پکا ذریعہ ہے جب باہر آئے گا تو پھر اس کے عمل اس کو نفع دیں گے تو یہ جہنم ہے لیکن اس میں سزا وقتی ہے نکل جائیں گے سارے اہل ایمان نکل جائیں گے پھر صرف جہنم جہنمی کافر رہ جائیں گے ان کے ان کے سوا کوئی نہیں جب رہ جائے گا تو آپس میں کہیں گے ہر ان تم مغنون آئندہ نصیب میں ننار اے بھائی ہمیں دوزت سے نکالو وہ کہیں گے انا کلن سیاح ان اللہ قد حکم بین العباد ایک دوسرے میں سے باتیں کر رہے کوئی نکلنے کی سبیل بتاؤ کہیں گے کوئی سبیل نہیں ہمیشہ پڑھنا ہے ہمیشہ دردناک عذاب ہے آگ کا فرش آگ کی چھت آگ کی دیواریں آگے کا کرتا آگ کی انگارے انگارے رہے ایک کھڑی جہنم کی لاکھوں سال کے ایک بلا دے گی جائے کہ جنہیں ہمیشہ رہنا پڑے ہاں شراب پینے والوں کو نافرمان مرد عورتوں کی گندگی جو کٹھی ہوگی زخموں کا گند کٹھا ہوگا اس کو جمع کر کے پلایا جائے گا پھر شرابیوں کو یہ پلایا جائے گا تو تجھے اتنی ہی سمجھ نہ آئی کہ اللہ کے ایک حکم کو ایک اتنے ہی کے لیے سمجھ میں نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیا تھا اور حلال کیا کیا تھا وہ غلاظت ان کے منہ میں پھونکی جائے گی جو یہاں پاک دامن بن کے چلے گئے اللہ ان کو خود اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہوگا آ میرے بندے بس ہم رب ہم شرابن کا ہو میں تمہیں خود شراب ضرور پلاتا ہوں تو یہ ابدی عذاب کے حقدار ہو کہیں گے فرشتوں سے اچھا کیا کریں خود یورپ کو کم یو سب سے یومن مینل آباد تھوڑا سا آزاد کم کر دو وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں کو بچاتی تم رسلکم بالبینات تمہیں کوئی بتانے آیا تھا آئے تھے پھر ہم نے دیکھا جائے گا جو ہوگا وہ کہیں گے پھر بلال اچھا، اب جتنی مرضی دعا کرو تمہاری دعا قبول نہیں پھر وہ مالک سے کہیں گے جو جو دو کا سب سے بڑا فرشتہ ہے یا مالک علینا اے مالک اپنے اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے جواب میں مالک فرمائیں گے تمہیں موت نہیں آ سکتی تمہیں ہمیشہ اسی آگ میں جلنا ہے جب دیکھیں گے یہ بات کی بےکار چلی گئی کہیں گے ربنا ربنا ربنا ربنا اللہ کو پکاریں گے پکاریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کہتے ہو وہ کہیں گے اللہ تعالی نا وقنہ ربانہ ظالمون اے مولا ہم نافرمانی کر بیٹھے ہمیں معاف کر دے آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ولا تسلمون دوزخ میں ذلیل ہو کے پڑ جاؤ اور اپنی بکواس کم کر دو مجھ سے کوئی بات نہ کرو اس کے بعد اللہ دوزخ کو تالا لگوا دے گا نہ کوئی اندر جا سکے گا نہ کوئی باہر سے نکل سکے گا بولا ہم سیاح رفیر ان کے لیے ان کے لیے سہکنا ہے ان کے لیے چلانا ہے ان کی چیخ ہے چنکھوڑ ہے تم لگ ان کا دل ملانا ان کا تڑپنا کوئی اس وقت دیکھے ہر جنتی کو ایک دروازہ اللہ دے گا جو دوزت کی طرف کھلتا ہوگا دوزت کی طرف کھلتا ہوگا جب عبرت کو جب عبرت چاہے گا تو دروازہ کھلوا کے جہنمیوں کو جلتا دیکھے گا بخار کو سامنے کیا جائے اس دن چنگیز دیکھ سکو گے ہلاکو دیکھ سکو گے اس دن کے اس دن کے اس دن جس کو چاہو گے اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر کے دیکھ سکو گے تو ان کے قلموں سے آگ داخل ہو رہی ہوگی اور ہڈیوں میں سے گزرتی ہوئی ان کے پیٹ کو چیرتی ہوئی گردن سے چڑھتی ہوئی کھوپڑی کو چیر کر ان کے اوپر آگ نکل رہی ہوگی یہ اللہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اگر جزا سزا کا نظام دنیا میں قائم کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ماں کرا کہا جائے یہاں امداد کا پھر ایک جاندار بھی زندہ نہ رہتا تم نہیں جانور بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے لہذا لکم ہی آج یوم ایک دن تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے ان جل اللہ اکثر وہ جب آئے گا تو چلے گا نہیں اندر اندر النار انہیں بتاؤ یوم یاتیہم العذاب عذاب والا دن آ رہا ہے سیقول الذین ظلموا اس دن ظالم کہے گا ربنا اخرنا الى اجل میرے مولا تھوڑی مہلت دے مدد ونتبع الرسل تیری نہیں مانیں گے اور تیرے دلیوں کے نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اولن رسلکم بالبینات اللہ تبارک و تعالیٰ ونتبع الرسل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولن تکونو اقسمتم من من قبل ما لکم طوال تم تو دنیا میں کہتے تھے کون ہے ہمیں چیلنج کرنے والا کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا من اشد ہوا ہے کوئی ہماری ٹکر کا تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں بسین تم ظالموں کی بستیوں کو دیکھتے رہے ان میں رہتے رہے بس تم کئی فکال نہ بہن تمہیں پتا تھا فرون کے ساتھ کیا ہوا قارون کے ساتھ کیا ہوا شداد و نمرود کے ساتھ کیا ہوا تمہیں سب خبریں پہنچ چکی تھی کہ کئی فکال نہ بہن وہ دربنا لقم المفان میں نے تمہیں مثالیں دے کے سمجھایا وقت مکرو مکرحم رہیں گا مکرحم رہیں انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے پہاڑوں کو ہٹانے کی بنائی لیکن اللہ اللہ اللہ ان انتقام انتقام پاک لیتا ہے عزت والا ہے طاقت والا ہے اصل نہ سمجھو جاہل نہ سمجھو عاجز نہ سمجھو کمزور نہ سمجھو مسلمانوں کو چھوڑا نہیں حالانکہ ہم چھٹ رہے ہیں دو سو سال سے پھر بھی ہمیں چھوڑا نہیں ہے اب بھی ہمارے ساتھ ماں باپ بچوں کی پٹائی نہیں کرتے مانی اپنے بچے کو مارتی اور اس کو پوچھا رکشے میں پھینک رہی ہوتی ہے گاڑی میں پھینک رہی ہوتی ہے ٹانگے پہ چڑھا رہی ہوتی چلو اسکول باپ نہیں بچے کی پٹائی کرتا تو باپ کا مارنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ باپ نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا ماں کا بچے کی پٹائی کرنا کیا یہ بات کی دلیل ہے کہ ماں بچے پہ ظالم ہو گئی جو اپنے بچے کو چھوڑ دیا اللہ پہلے بھی ہمارا تھا اب بھی ہمارا ہے وہ پہلے بھی کافر کا نا تھا آج بھی کافر کا نہیں ہے اس کا دستور ہے میں نے اپنا دستور سنو ہمارے لیے دستور ہے اکبر ہم انہیں تھوڑا تھوڑا عذاب دیں گے بڑا عذاب نہیں بموں کا عذاب یہ تھوڑا عذاب ہے یہ کل تین چار ہزار سینٹی گریڈ کی آگ ہے بموں کی آگ بچے ختم ہو گئے لاشیں بھی نہ ملی جنازے پڑھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں آگ میں جلا مرا سیفا جنت میں سیدھا جنت میں وہ تو ہمیں تو کوئی مار کے بھی پتا نہیں پا سکتا کہ ہمارا مر جانا بھی کامیابی ہمارا زندہ رہنا بھی کامیابی ایک شخص پر ہم اللہ کی ماننے والے ہیں اگر ہم نمازیں نہ پڑھیں تو روزے نہ رکھیں زکات نہ دیں حرام کمائی نہ کریں اور یہود و نصارہ کی معاشرت اپنائیں گھر گھر میں گانا بجانا ہو اور کی بلڈنگیں ہوں جوئے کے کاروبار ہوں ماں باپ کی فرمانیاں ہوں جنا اور شراب کی محفلیں ہوں اور بسنتیں منائی جا رہی ہوں اور چھتوں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہو یہ زندگی کوئی زندگی نہیں اس پر اللہ پٹائی کرے گا اب یہ وہ پٹائی ہے جو باپ اپنے بچے کی کرتا ہے جو ماں اپنے بیٹے کی کرتی ہے جو استاد اپنے شاگرد کی کرتا ہے یہ وہ پٹائی ہے جو رحمت ہے یہ رحمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کریں جب یہ توبہ نہیں کرتے تو یہ عذابوں کا سلسلہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے اور جو ہی یہ توبہ کرتے ہیں اسی وقت اللہ کا نظام ان کے حق میں آنا شروع ہو جاتا ہے بدلنا شروع ہو جاتا ہے میرے بھائیوں اس وقت ہم اللہ پاک کے نظام کے تحت سزا ہیں اللہ کے نظام کے تحت ہمیں سزا مل رہی ہے ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا اور اللہ کے محبوب کی مبارک زندگی کو چھوڑا اس کے طریقوں کو چھوڑا اس نے بتایا تھا روشک علیکم کما تدا ایک زمانہ آئے گا تمہیں ایسے تمہیں ایسے تقسیم کیا جائے گا جیسے کھانے کے دسترخوان پر روٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے تمہیں ایسے بانٹا جائے گا جیسے روٹی بانٹی جاتی ہے ایک صحابی کہنے لگے اب قلت یوم یا یا رسول رسول اللہ اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے کیا ہم تھوڑے ہوں گے آج ہم تھوڑے ہیں اور ہم سب سے غالب ہیں کیا اس وقت اس سے بھی تھوڑے ہو جائیں گے کہ ہم پر کافر غالب آ جائیں گے اور ہمیں ایسے توڑ دیں گے جیسے پیالے میں روٹی کو توڑا جاتا ہے کما سدا اللہ یہ کبھی پٹھانوں کو دیکھو یہ روٹی شوربے میں توڑ کے کھاتے ہیں سرحد کی طرف جائیں روٹی توڑ توڑ کے شوربے میں ڈالتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں بڑا پیالہ ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے ہم تو ویسے توڑ کے روٹی کھاتے وہ اس میں ڈال کے کھاتے وہ روٹی اس میں نرم ہو جاتی ہے ہو جاتی جاتی ٹوٹ پھوٹ شوربے میں شوربا بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے انصاف فرمایا تم بھی ایک زمانہ ہوگا ایسے ہو جاؤ گے جیسے شوربے میں پھیلی ہوئی روٹی جیسے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور اس کے ذرات تمہیں کہیں گے یہاں سے کھاؤ یہاں سے کھاؤ یہاں سے کھاؤ تو کہا کیا ہم چھوڑے ہوں گے نہیں نہیں بل انتم یوم دن کتی تم بہت زیادہ ہو گے بہت زیادہ ہو گئے فیصلہ بعد میں تیس لاکھ ہو گئے بہت زیادہ ہو گئے کن ہوتا غطاء السيل ولا يمنعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهم قيل ما الوهم يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت كتاهوا تم اتنے ہو گئے کہ جس کی حد کوئی نہیں لیکن تم ایسے ہو گئے جیسے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے تنکے پانی کے اوپر تیرتا ہوا کاغذ پانی کے اوپر تیرتی ہوئی لکڑیاں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جیسے وہ پورے پورے پانی کو کاغذ گھاس پھوس بھاپ دیتا ہے لیکن اس کی طاقت کوئی نہیں ہوتی وہ پانی کے بہاؤ پہ بہتا ہے پانی کے رکنے پر رکتا ہے پانی کے چلنے پر چلتا ہے تو تم ہو گے تو بہت زیادہ لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جیسے اوپر کے خطوں کا شوق اللہ تمہارا روگ دشمن کے دلوں سے نکال دے گا اللہ تمہارا روگ دشمن کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن کو پیدا کر دے گا ایک صحابے نے پوچھا وہن کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت محبت دنیا سے کرو گے نفرت آفرت سے کرو گے دنیا کو چاہنے لگو گے موت سے ڈرنے لگو گے آج زندہ رہنا کامیابی سمجھا گیا بچ گئے بچ گئے زندہ ہے چنتا ہے اس کو کامیابی سمجھا گیا یہ کامیابی جب نے جادنی بھی حاصل کی یہ کامیابی تو عمر اپنے ساتھ نے بھی حاصل کی یہ کامیابی تو شمر نے بھی حاصل کی تھی حسین تو یہ کامیابی حاصل نہ کر سکا وہ تو اپنے معصوم بچوں سمیت دنیا کے لیے دنیا کے لیے سبق دے گیا کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ تو پھر بازو ہار گیا وہ تو میدان جنگ میں میدان جنگ میں اس کا جنازہ پڑنے والا کوئی نہ تھا کا گھر الگ تھا اس کا گھر کوفے کے بازاروں میں پھیرایا جا رہا تھا دمشق کی گلیوں میں پھیرایا جا رہا تھا یزید کے دربار میں لایا جا رہا تھا بوٹوں کو کھڑیاں مار رہا تھا ابو برزا اسلم رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے تھے پھر میں نے کہہ رہے بردا یہ چھڑی یہاں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں کے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا میں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہے پھر تو حسین بازی ہار گیا کہ وہ مر گیا حالانکہ وہ زندگی بچا سکتا تھا وہ بھی آج کے دانشوروں گھروں کی نصیحت پر عمل کر کے اپنا دین بھی بچا سکتا تھا اپنی دنیا بھی بچا سکتا تھا لیکن وہ کیسا نادان تھا آج کے ذہن کی ترجمانی کر کے کہہ رہا ہوں وہ کیسا نادان تھا ساتھ کہہ رہا ہوں بلّہ ان سے بڑا عقل والا کون ہو ان سے بڑے حسن والا کون ہوگا ابن زیاد جیسا سر تعلیم بھی جب ان کا سر سامنے کٹ کے آیا تو ابن زیاد کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا ابن اعجاز بھی پکار اٹھا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا اور اس نے ایسے منہ پہ چھڑی ماری ہوٹوں پہ چھڑی ماری تو زید ابن حرکم ایک رواج میں تھا دوسری رواج میں انس ابن مالک وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے زید ابن حرکم غزالب یہ چھڑی پیچھے ہٹا میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہوٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا یہ وہ ہوٹ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے چوما وہ گردن جس پہ تلوار کری اللہ کے نبی کی باہیں کئی دفعہ آئیں باہوں میں باہیں گلے میں باہیں ڈال دی اٹھایا سینے پہ لگایا جو سینے کے سامان بن ابھی انس کا نیزا لگا اس سینے پر اس سینے پر اللہ کے نبی کا سینہ گھنٹوں پڑا ہوتا تھا یوں اوپر لٹایا ہوتا تھا کبھی کندھے پہ بٹھایا ہوتا تھا دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی ماتھا چوما کبھی ہون چومے کبھی گال چومے کبھی سینہ چوما کبھی کمر کو چوما کبھی ہاتھ چومے یہ وہ ہستی تھی یہ بڑا نادان تھا آج کے دانشوروں کے سامنے کہ معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس میں قتل ہوتے دیکھا اور صبر جب حضرت حسن سے تلوار پڑی حضرت حسن کے بیٹے ان کا لانا ہے میرے چچا تو حضرت حسین آگے بڑھے اور جس نے ان کو قتل کیا تھا ان کا اظہار کیا اس کا ہاتھ کاٹ کیا لیکن وہ اتنے زیادہ تھے کہ جان کہاں لڑکی کتنا لڑکی وہ چاروں طرف سے میں تھے اور باوجود کہنے کے لیے اس تک نہ پہنچ سکے لیکن جب وہ جب وہ گر پڑے تو پیچھے ہٹ کے دیکھا تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور تڑپ رہے تھے اور چھوٹے بچوں میں سب سے حسین سب سے حسین جو شہید ہوئے سب سے حسین بہت حسین رضی اللہ نے ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہا کتنا بے بس ہے تیرا چشا جو تیری پکار پہ لبیک نہ کرتا کتنا بے بس ہے تیرا چچا گاؤں تجھے دشمنوں کے سے بچا نہ سکا کیا دن ہوگا جب تیرا مدعا ہی تیرا نانا ہوگا اور ان کا مدعا ہی شیطان ہوگا وہ کیا دن ہوگا یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں بڑے پریشان حال ہاتھ میں ایک, بوتل کے اس میں خون تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ نے فرمایا خبر تو مقتلا حسین میں حسین کا کی شہادت دے کے آ رہا ہوں اور یہ بوتل ہے اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں قیامت کے دن مدعی بن کے پیش ہوں گا میں مدعی بن کے ہوں نسل بڑے بڑے نادان تھے بڑے پاگل تھے آج کے دانشور ہوتے تو ان کو سمجھاتے بڑے پاگل ہو کیا کر رہے ہو بڑے نادان تھے یہ کام سودا کر گئے جان کی بازی بلیک کی بازی جب بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو حسین عبد اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی بھول گیا ان کو گر گیا ان کو سینے سے اپنا سینا چنتا لیا سینے سے سینا لگا دیا پھر اٹھا کر لائے اپنے سے ڈال دیا اپنا بیٹا گئی گئے گئے محمد گئے عباس گئے عثمان گئے عبداللہ گئے اپنے اپنے بھائی کے کی دوسری ایک ایک کر آخری بچہ رہ گیا عبداللہ چھوٹا دودھ پیتا اس کو بلوایا پیار کرنے کے لیے آخری بچہ چڑک دیکھنے کے لیے اس ایسی کوئی امتحان کی کھڑی تھی اور اس قدر کوئی اونچے درجات دینے کے ان کو جو معصوم بچے پر بھی کوفے والوں کا تیر چل گیا اور ہر مرا بن کامل کا سن سنا کا تیر آیا اور اس معصوم دودھ پیتے بچے کے بھی گلے کے پار ہوا خدا حسین نے ان کا خون اپنے چلو میں لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر کے یا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو ہم بھی راضی اگر تو نے مدد کو روک لیا ہے تو ہم راضی ہیں مدد تو حسین سے بھی رکی ہے یہاں فتح اور شکست معیار نہیں ہے میرے بھائیوں یہ وقت توبہ کرنے کا ہے اللہ ناراض ہے باطل کو ہمارے سر پہ چڑھا دیا ہے انبیاء کی سر زمین خون میں نہا رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے حسین اسی زمین میں اس نے سرخ پوشاک پہنی تھی اس وقت اپنے سے آج آئی ہیں اس وقت ابن جات کی اور شکل تھی آج کے ابن جات کی اور شکل ہے لیکن میرے بھائیوں یہ آفت توبہ کے بغیر نہیں چلے گی اللہ کا قانون اس امت کے بارے میں اگر یہ شرابیں پیئیں گے ان پر ظالم آئیں گے اگر یہ زنا کریں گے ان پر ظالم آئیں گے اگر یہ رشوت لیں گے اور ظلم کریں گے تو ان پر بزدل حکمرانوں کو اللہ دکھائے گا اگر یہ آپس میں ظلم و ستم کریں گے تو اللہ ان کو نادانوں کے حوالے کرے گا بزدلوں کے حوالے کرے گا ضمیر فروشوں کے حوالے کرے گا ان کو گالیاں نہ دو ان کو گالیاں نہ دو اپنے آپ کو گالیاں دو اپنے آپ کو گالیاں دو کہ میں تم آج تک اللہ کے رسول کا نام فرمان رہا کہتا ہوں میرے بھائی ہو اپنے خلاف جلوس نکالو جب جلوس نکالتے ہیں تو تو جوش اور طرف نکل جاتا ہے اپنی میں نے جو نماز چھوڑی میں نے جو جھوٹ بولا میں نے جو ماں آنکھوں میں میں میں آنکھ ڈال نے جو بینکوں میں اپنے سر کی طاقت پر اس کو چھڑوا دیا اور مظلوم کی آنکھوں کو اپنے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ان کے گھروں کے شراب رک گئے ان کے نوہے آسمان کے دروازوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرض کو ہلا گئے سب تک یہ کھیل چلتا سب تک یہ کھیل چلتا کہ ظالم ظلم کر کے بھی بچ جائے اور مظلوم مظلوم بن کر بھی انصاف نہ پائے پیسے کے زور پر وہ کلا کے دلائل کی طاقت پر قاتل چھٹتے جائیں جانی چھٹتے جائیں اور آبرو ریز ہونے والی بچیاں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو کب تک بھرتی یہ سہتی اور کب تک اللہ یہ سہتا میرے بھائیو اس اللہ کا نظام اب چل چکا ہے سب کی گردش میں آ چکی ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا یاد رکھنا اسے کوئی نہیں روک سکتا آپ روک سکتے ہیں میں روک سکتا ہوں کس طرح توبہ کرنے سے اللہ کی طرف لوٹ آنے سے توبہ کرنے سے توبہ کرو میرے بھائیوں اللہ کی ناراضگی ہے کلم کھلا نظر آ رہی ہے اس کے بعد بھی بازاروں میں گانے بجانے ہو اور اس کے بعد بھی چھوٹ کے کاروبار ہو اور اس کے بعد بھی دفتر میں رشوت کرے اور اس کے بعد بھی وہ قاتلوں کو پناہ ملے اس کے بعد بھی ماں باپ کی نا فرمانی ہو اس کے بعد بھی جھوٹ چلے جدت چلے بے پردگی چلے مرد عورتوں کا اختلاف ہو اور اس کے بعد بھی ناپ ڈول میں کمیاں ہو اس کے بعد بھی میرا سینے کی جائیں اس کے بعد بھی اور جوئے کھیلے جائیں تو میں اس کے بعد بھی اگر پتنگیں اڑائی جائیں تو میرے بھائیو یہ یہ یہ دائرہ تنگ ہوتا جائے گا تنگ ہوتا جائے گا سختی بڑھتی جائے گی اللہ کا فیصلہ بدلوانا ہے تو توبہ کرو اللہ کا فیصلہ بدلوانا ہے تو توبہ کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور کامل زندگی میں آؤ میرے بھائیو اس کے سوا جائے پناہ کوئی نہیں ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے موجود ہے اس کی زندگی کا ایک بال بھی کہیں گم نہیں ہوا کہیں ضائع نہیں ہوا اس کی خرابہ موجود اس کی سیرت موجود اس کے اخلاق موجود اس کی رات موجود یا اللہ کلیلہ حریص علیکم دل میں الرحیم ہمارے زندگی ہمارے نبی کی زندگی کو قرآن نے محفوظ کیا حدیث نے محفوظ کیا تاریخ نے محفوظ کیا اس کی زندگی کا ایک اس کا کوئی عمل چھوٹا نہیں کوئی عمل چھوٹا نہیں لیکن نفل چھوٹے ہیں فرض بڑا ہے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہ چھپا ہے نہ مٹا ہے نہ بھلایا گیا ہے نہ گم ہوا ہے اس کی پوری زندگی موجود ہے لوٹو لوٹو لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام کو لوٹو اس زندگی کی طرف جو وہ محبوب لے کر آیا تھا کی زندگی کے دن رات کے نقشے موجود باپ بن کے دکھایا بھائی بن کے دکھایا اور خامد بن کے دکھایا سالار بن کے دکھایا حکمران بن کے دکھایا امام مسجد بن کے دکھایا ساتھی بن کے دکھایا رہبر بن کے دکھایا رسول بن کے دکھایا معاملہ کر کے دکھایا تجارت کر کے دکھایا زندگی کے ایک ایک شعبے میں اس کو نمایاں کر کے دکھایا میرے بھائیو لوٹو لوٹو ادھر لوٹو اس کی زندگی کی کوئی ادا چھپی ہوئی نہیں ہے اس کے اتنے تو اتنی غلامی کر لو اتنی غلامی کر لو کہ چلتے ہوئے تم غلام رسول نظر آؤ پولیس والا باہر کھڑا ہوگا وہ نہیں بتائے گا میں پولیس مین ہوں اس کی بتی دیکھ کر لو کہیں گے یہ پولیس والا فوجی باہر کھڑا ہوگا کوئی نہیں اسے بتانا نہیں پڑے گا میں فوجی ہوں اس کی بتی دیکھ کر لو کہیں گے یہ فوجی کھڑا ہوا ہے اتنی غلامی کر لو کہ غلام رسول نظر آؤ آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں غلام رسول ہوں میں محمدی ہوں آپ کو یہ نہ بتانا پڑے میں محمدی ہوں اتنی غلامی کر لو کہ آپ کا خرابہ نظر آئے یہ محمدی آپ تو اتار پھینکو اب تو پتلوں نے اتار جاؤ بھی تمہیں کافر کی معاشرت سے نفرت نہ ہوئی تو کب ہو اب بھی آنکھوں سے پٹی نہ کھلی تو کب کھلے گی دیکھو تو صحیح کیا کر بلائیں قائم ہو گئی معصوم بچوں پر اترنے والی آگ انہیں جنازہ کے قابل بھی نہیں چھوڑتی ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی ان کے سراپا رات بن کر میں بکھر جاتے ہیں ان کے وجود کا ایک دن کا ایک ذرہ نظر نہیں آتا کہ جس کو آگے رکھ کے جنازہ پڑھ دیا جائے یہ فضا ان مقدس ذرات کو اپنی جھولی میں لے رہی ہے ان کی قبریں فضا ہے ہوائیں ان کی راہر کدھر لے کے اڑے گی میرے اللہ کی نظر ان پر ہمیشہ رہے گی ان نمازیں نہیں پڑھتے تھے روزے نہیں رکھتے تھے بغداد اور یورپ میں کوئی فرق نہ تھا کوئی فرق نہ تھا سب کچھ ہو رہا تھا جو یورپ میں تھا لیکن ان کو ایک دولت حاصل تھی الا اللہ والے تھے آج وہ اسی کے مر رہے ہیں تو ان ان کی کا آگ میں جلنا ان کا بے گنا مرنا ان کے پچھلے سارے دھونے دھو رہا ہے ان کے سارے دھونے دھوتے جا رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں شہید بن کے پیش ہو رہے ہیں میں تو اس دن سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یا اللہ اے مالک اپنے فیصلے بدل لیکن میرے بھائیوں فیصلہ وہ سب بدلے جب کوئی توبہ بھی ہو مجھے تو نوجوانوں میں توبہ کی طرف رجوع نظر نہیں آ رہا مجھے تو کوئی گانے بیچنے والا دکاندار دکان بند کرتا نظر نہیں آیا فلموں کی کیس میں بیچنے والے مجھے تو دکان بند کرتے نظر نہیں آئے اور والے چھوڑتے نظر نہیں آ رہے گانے سننے والے گانے چھوڑتے نظر نہیں آ رہے بے فرد اور پردہ کرتی نظر نہیں آ رہی ماں باپ کے نام فرمان ماں باپ کے قدموں میں نہیں گر رہے کھانے والے جھوٹ بول والے توبہ نہیں کر رہے تو ہم میرے رونے سے کیا ہوگا ایک آدمی کیسے کپارا بن سکتا ہے جو کوئی رونے والوں کا مجموعہ ہو کوئی اس کے سامنے پڑ جائے گر جائے اسے منائے اس کا ماننا کون سا مشکل ہے ماں کو منانا مشکل ہے سن لو میری بات ماں ناراض ہو جائے اسے منانے کے لیے پسینہ آ جائے گا اللہ کو منانے کے لیے ایک ہائے کافی ہے ایک ہائے بے شک زبان سے نہ کہو دل میں کہو ہائے میری توبہ اللہ پچاس برس کے گناہ سو کر گلے سے لگا ہے وہ تو باہیں کھول کے بیٹھا ہے من تقرر گئی الگ گئی تو ہو من نہیں میرے بندے کب تک مجھ سے بھاگے گا میں تو باہیں پھیلا کے بیٹھوں ایت ہم نفس المطمئن پھر جو ہی ملا رب سے کرو ویت المعطیا یہ ہے کہ عجیب منظر میری نظروں کے سامنے لاتی ہے اللہ مجھے معاف کرے میرا ایک تخیل ہے اللہ ہر تخیل سے پاک ذات ہے لیکن میں اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر میں کوئی ایک طرح تخیل دیتا ہوں جیسے ایک ماں شکیش ماں اپنے اکلوتے بچے جو لڑ کھڑا تھا اس کی طرف چل کے آ رہا ہوتا ہے تو ماں باہیں پھیلا کے آگے بیٹھتی ہوتی کہتی آجا میرا لال آجا میرا جگر آجا میرا بیٹا وہ ایسے مسکراتا ہوا اس کی طرف آتا لڑ کھڑا تھا اس کی طرف آتا ہے خبر اس سے وہ گرے ماں آگے بڑھ کر اس کو چھپٹ لیتی ہے اور اسے اپنی گود میں لگا کر سینے سے چمتا کر اس کے گھونٹ ماتھا چومتی چومتی چومتی بدل ہو جاتی ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے آ جا ایک حدیث ایک آئے کو جوڑ طور پر من تقرب الی فلقیته من بعید حیته النفس المطمئنہ ارجعوا الى ربك راضیہ مرضیہ مجھے یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری طرف توبہ کر کے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں اللہ پہنے پھیلائے کھڑا ہے ہم لڑ کھڑا کے ایسے مسکراتا تھا اس کی طرف آتا ہے خبر اس کے وہ گرے ماں آگے بڑھ کر اس کو جھپٹ لیتی ہے اور اسے اپنی گود میں لگا کر سینے سے چمٹا کر اس کے ماتھا چومتی چومتی چومتی پگل ہو جاتی ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے آجا ایک حدیث ایک آیت کو جوڑ کر من تقرب ایلی تلقیتو من بعید ایتو ہن نفس ترجعی الی ربک راضیتا مرضیہ مجھے یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری طرف توبہ کر کے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں اللہ باہیں پھیلائے کھڑا ہے ہم لڑ کھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے آجا آجا آجا آجا میں تیرے انتظار میں ہوں تو آجا جو ہی جو اس کے قریب آئے گا اللہ کی رحمت لپک کر کے اپنی گود میں لے لے گی پھر کہے گی خود عبادی خود کلی جنتی آ جا میری جنت میں آ جا میرے بندوں میں میں سے راضی تو مجھ سے راضی میرے بھائیوں اللہ کا فیصلہ بدلوانا ہے توبہ کرو اس محبوب کے طریقے پر آؤ اتنا تو کر لو اتنا تو کر لو کہ چلتے پھرتے غلام رسول نظر آنے لگو چلتے پھرتے محمدی نظر آؤ اپنے بول سے محمدی نظر آؤ ایک ہی تو نبی ہے جس کی زندگی محفوظ جس کی سیرت محفوظ جس کی جس کی رات محفوظ جس کا دن محفوظ جس کی پیدائش محفوظ جس کی وفات محفوظ دن رات بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا کہاں گزرا اس کا نسم موجود ساری دنیا میں کسی انسان کا نسل محفوظ نہیں مجھے اپنے مجھے اپنے پردادے کے باپ کا نہیں پتا اس کا کیا نام تھا مجھے اپنے پردادے تک کا نسب کو پتا ہے اس کے باپ کا کیا نام تھا مجھے کوئی نہیں پتا اور مجھے اپنے نانی کے نام کا پتا ہے میرے پڑنانے کا کیا نام تھا مجھے کوئی نہیں پتا میرے بھائیو یہ تو دیکھو یہ تو دیکھو یہ محمد بن عبداللہ ہے بن عبد المطلم بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مجرکہ بن الیاس بن مبر بن نظار بن محد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن حوث بن دوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداف بن ضلاف بن قاطق بن جاہل بن معافی بن عیسی بن ابکر بن عبید بن ادعا بن حمدان بن سمبر بن یتربی بن یحسن بن یلحن بن ارحوا بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن انہم بن مقصر بن ناحف بن تارح بن مزی بن بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناخور بن سروف بن روف بن طارف بن حاضر بن ارفشاد بن کام بن نوح بن لامت بن نتو صالح بن ادریف بن یارو بن ودین بن فی بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام یہ اچھی واقعے ہیں زندہ محفوظ ایک چیز ضائع نہیں ہوئی ایک چیز ضائع نہیں ہوئی اب تو اس کی غلامی میں آ جاؤ اتنی توبہ تو کرو کہ چلتے پھرتے اس کا نمونے اب تو اپنے یہ سکول والوں کو سمجھاؤ ارے اب تو ہمارے بچوں کے گلوں سے ٹائیاں اتار دو اب تو ان کی پتلوں نے شرٹیں اتار دو اب بھی اگر ہم اپنے لباس میں نہ آئے تو کب آئیں گے اب بھی اگر ہم نے اپنے محبوب کی شکل کو نہ اپنایا تو کب اپنائیں گے اب بھی اگر ہم نے اللہ کے دربار میں نہ رگڑا تو پھر کب رگڑیں گے میرے بھائیوں عذاب کی گردش میں ہے عزت سی اردو والا اپنے نبی کی سن لو آپ نے آپ کے نبی نے فرمایا تھا جب میری امت حکومت کے مال کو غبن کرنا شروع کریں گے حکومت کے مال کو حکومت کے محکمے کھا پی جائیں گے عوام کا پیسہ افسروں کی جیب میں فیکٹریوں کی جیب میں بڑے بڑے افسروں کی جیب میں چلا جائے گا ارے جیسے نہیں ہوتے افسر ایسے ہو جائیں گے جب میری امت جب میری امت میں حکومت کا پیسہ حکومت کے دفتروں میں عوام تک پہنچنے کی بجائے ان کے افسران کے گھر چلا جائے گا بل امانت و مغنما امانت امانت کو لوگ ہڑپ کر جائیں گے وہ زکات و مغرمہ ٹیکس سمجھ کر انکار کر دیں گے وہ تو علما لہر الدین اور علم دین حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے وہ ادا اور رجل الزوجت ہو لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے وہ آپ کا ہو اور مئو کے نام فرمان ہو جائیں گے میرے ساتھ ساتھ چلنا میں کیا کہتا جا رہا ہوں وہ ادنا صدیقہ ہو دوستوں کو قریب کریں گے اباب ہو کا ابا ساتھ بدتمیزی کریں گے اور اس کو دور کریں گے وہ سادل کا قبیلے کا سردار اللہ کا نام فرمان ہوگا وہ کیا نا القوم ہر صلاح حکومت نا اہل اور نکمے ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی وہ اکے شر محافت ایک دوسرے کا اکرام کریں گے مطلب پرستی کے لیے نہ کہ محبت کے لیے افسواد مساجد مسجدوں میں لڑائیاں شروع کر دیں گے یہ ہماری مسجد یہ تمہاری مسجد ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا ان کی نہیں ہوتی ان کی نہیں ہوتی مسجدوں میں لڑائیاں کریں گے وہ والمعاجد گانے والیاں گانا گانے والیاں معاشرے میں معذت ہو جائیں گی محترم ہو جائیں گی ان کی عزت ہوگی ان کا احترام ہوگا گانے بجانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بنسریاں گزار آ جائیں گے اور گانا ایک تہذیب بن جائے گا ایک عزت بن جائے گا شور بل الخمور شرابیں پی جائیں گی بلوبل الحریر اور نوجوان ریشم پہنیں گے ایک اور روایت سونے چاندی کی انگوٹھیاں گلے میں سونے کی چینیں لٹکائیں گے سونے کی انگوٹھیاں پہنیں گے اور ریشم پہنیں گے بلانا آخر دل امتی اولہا اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف لوگ تھے ان پڑھ لوگ تھے آج ترقی کا دور ہے آج روشنیوں کا زمانہ ہے جب یہ پندرہ باتیں ہو جائیں جب حکومت کا مال حکومت کے لوگ کھا جائیں جب زکات کا انکار ہو جائے جب جب جب جب امانت کو کھا لیا جائے زکات کا انکار ہو جائے علم دن دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے ماؤں کی نافرمانی فرمانی ہو بیویوں کی اطاعت ہو باپ سے بدتمیزی ہو دوست سے اچھا سلوک ہو قبیلے کا سردار نا فرمان ہو حکومت نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہو ایک دوسرے کا اکرام شر کی وجہ سے ہو شرابیں پی جائیں اور مقصدوں میں لڑائیاں ہوں اور گانے والیاں عزت دار ہو جائیں گانے کے حالات عام ہو جائیں اور اور کھلم کھلا شراب پی جائے اور ہاں، ریشم پہنا جائے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں بے وقوف تھے تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم پر آندیاں کل یار سکو ان کا پھر انتظار کرو ریحن ہمارا ہوائیں چلیں گی زلزلہ زلزلے آئیں گے آسمان سے پتھر برسیں گے پتھر یہ بم وہی پتھر مجھے تو سمجھ میں آ رہے ہیں یہ وہی پتھر ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا تھا آسمان سے پتھر برسیں گے آج پتھر جن کے آگے چل کے یہ بھی ہو لیکن آج اس حدیث کی تعبیر یہ بم ہے جو پتھروں کی تعبیر میں ہم پر برسائے جا رہے ہیں اور زمین میں دھکائے جا رہے ہیں وہ مکھن زمین میں دیے جائیں گے اور آیا دن وہ تتاب اوپر نیچے آزاد آئیں گے جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا میرے بھائیوں میں میں فریاد کرتا ہوں میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اب توبہ کر جاؤ اب اب اب اب نماز میں سستی نہ کرو اب کافر کی شبی مت اپناؤ اب اپنے آپ کو اسلامی تشفت میں لاؤ پتہ نہیں کب وہ چکی ادھر کو آ جائے ہوا کی لگام کیلی ہو چکی ہے اور اللہ کا تھوڑا باہر نکلتا ہوا آ رہا ہے صرف ایک توبہ ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے صرف ایک توبہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں نہ تو کوئی جلسے کرنے سے یہ کام حل ہوگا نہ حکومت والوں کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل ہوگا نہ امریکہ والوں کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل ہوگا مسئلہ حل ہوگا صرف توبہ کرنے سے توبہ کرنے سے توبہ کرنے سے توبہ کرنے سے اگر توبہ نہ ہوئی اگر توبہ نہ ہوئی اور اس محبوب کا دامن نہ تھاما اور اللہ کی رسی کو مضبوط نہ پکڑا تو کوئی طاقت نہیں میرے بھائیوں جو اللہ پاک کی پکڑ سے ہمیں بچا سکے اللہ کو کون حاضر کر سکتا ہے کافر اور مسلمان کے فیصلے کی جگہ دنیا نہیں ہے آخرت ہے عیسائی اور یہودی مسلمان اور ہندو دہریا اور مشرق ان کے فیصلے کی جگہ دنیا نہیں ورنہ حسین کبھی شہید نہ ہوتے اور حضرت یحییٰ کی گردن میں پڑتی اور زکری السلام کے سر پہ آرا نہ جاتا ٹیپو شکست نہ کھاتا سراج دولا شکست نہ کھاتا اور اور نجف خان دلی کا سودا نہ کرتا اور مرزا الہی وش اور نواز شوڈا یہ دلی کے سودے نہ کرتے اور جنرل بخش خان یہ شکست نہ کھاتا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے کبھی اچھوں کو تڑپایا جاتا ہے گرو کو اٹھایا جاتا ہے کبھی اچھوں کو نوازا جاتا ہے کبھی گرو کو ڈھیل دی جاتی ہے گرو کو نوازا نہیں جاتا گرو کو ڈھیل دی جاتی ہے وہ ڈھیل کو سمجھتے ہیں ہم شاہور ہو گئے ہم طاقتور ہو گئے مالک مکان نے دیکھا نہیں بکڑیوں نے جالے تن دیے چاروں طرف جالے گئے ہم مکڑیاں ہم بڑے طاقتور دیکھو ہم نے ساری محراوت کو اپنے تانے بانے سے بن کے رکھ دیا ہے کوئی ہمارے مقابلے میں ہے کوئی ہمارے مقابلے میں ایک دن موزم کی نظر پڑ گئی یہ تو سارے مکڑیوں کے جالے آ گئے وہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں اس نے چھڑی کو اٹھایا ایک یوں کیا ایک یوں کیا سارے جالے اٹھا کے باہر اور مکڑیوں کا نشان مٹ گیا اللہ پاک کو تو یوں بھی نہیں کرنا پڑے گا اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا کن کم یہ کہنا نہیں پڑتا یہ تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کن ہو جا وہ ہو جاتا ہے اسے کن ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے کہا ہے اس کی اس کا ارادہ اس کی چاہت ہے اس کا ارادہ اس کا وجود ہے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں اللہ کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ڈھلو آج توبہ کے بغیر کوئی جائے پناہ نہ ہوگی کہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا مجھے قوم یونس یاد آ رہی ہے جب ان پر اللہ نے آزاد کو ڈالا تو یونس علیہ السلام تو پہلے چلے گئے تھے جب ان پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جب دیواروں کو کالا کیا تو سارے دن باہر آ گئے مرد الگ عورتیں الگ بچے الگ خود زمین پر گر گئے اور رونے لگے اور پکارنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو اٹھا دیا یہ اس وقت میں جو امت پر حال آیا ہوا ہے اس کو ایٹمی طاقتیں نہیں روک ہم نے جو ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا کیا حاصل ہوا ہے ایٹمی طاقت بننے کے بعد ہمیں کیا ملا ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں ساری دنیا کے لشکر ہماری حفاظت کو آ جائیں اگر توبہ نہ ہوئی تو اللہ کے نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا بے نمازیوں سے فیصلہ باد ہو اللہ کی مدد کہاں سے آئی گانے سننے والوں سے جہان بھرا ہوا ہو اللہ کی مدد کہاں سے آئی ماں باپ کے نام فرمانوں سے جگ بھر چکا ہو عورتوں کی بے پردگی سے بازاروں میں آگ لگی ہوئی ہو حیا کے جنازے اٹھ چکے ہوں جس امت نے حیا کو پھیلانا تھا وہ جناب کے اڈے چلائے جس امت نے پاک دامنی کو پھیلانا تھا وہ شراب کی خرید و فروخت کے بازار گرمائے جس امت نے حلال کاروبار کے نظام چلانے تھے وہ سود کی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کے بینکوں کا نام دے کر ساری امت کو سود میں پھنسائے جو جوئے کو مٹانے آئے تھے وہ جوئے کو پھیلانے کے لیے آئے جو عدل کو مٹانے آئے زندہ کرنے آئے تھے وہ ظالم بن بیٹھے جب ساری امت اس چیز میں گرفتار ہوگی قرآن آشنا کلام بن گیا گانا بجانا زندگی میں زندگی میں داخل ہو گیا اور مجھے میں ہوتا ہوں جب اخبار پہ نظر پڑتی ہے موسیقی روح کی غذا ہے اس قدر کی جہالت آنی اس قدر کی دنیا نے اندھا ہونا تھا کہ روح جو اللہ کا لطیف امر ہے اس کی غذا نافرمانی فرمانی روح جو اللہ کا اتارا ہوا امر ہے اس کی غذا شیطان کا نغمہ اس کی غذا شیطانی بانسریاں اس کی غذا شیطانی شاعری کوئی اس سے بڑا اندھیر کیا ہوگا رات کے اندھیرے اتنے اندھے نہیں ہوتے جتنا علم کے غلط ہو جانے سے اندھیرا آتا ہے میرے میرے بھائیو بھائیو آنکھوں کے ہونے سے اتنا اندھیر نہیں آتا جتنا علم کے غلط ہو جانے سے اندھیر آتا ہے امت کا درد محسوس کرو امت کا درد محسوس کرو ایک شور کا ہاتھ کٹا تھا اللہ کا نبی تڑپ تڑپ گیا تھا چھ بر اعظم میں کیسے امت زبا ہو رہی ہے پچھلے ڈیڑھ سو سال کی تاریخ کو پڑھو سترہ سو ستاون سے آج تک کی تاریخ کو پڑھو کہیں دیکھو تمہیں کوئی شمع جلتی نظر آئی ہو لیکن میں مجھے رونا اس بات کا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کوئی نہیں جلسہ ہوا تقریریں ہوئی صوبہ تو کسی نے بھی نہیں جلسے میں ہی سب نے نماز چھوڑ دی جلوس نکالا نماز سب نے چھوڑ دی تو پتلے جلانے سے گالیاں دینے سے کیا اللہ اپنا نظام بدل دے گا کیا اللہ اپنی سنت بدل دے گا کیا اللہ اپنا طریقہ بدل دے گا لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا لن تجدا لسنت اللہ تحویلا اللہ اپنی سنت کیسے بدلے وہ تو کریم ہے رحیم ہے ایسا پکارنے والا کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے انہیں سے میں روایت کر کے سنا دیتا ہوں ایک آدمی پتھر کو پوچھتا تھا پتھر کو یا کنم یا کنم ستر سال کہتا رہا یا کنم ایک دن غلطی سے نکل گیا یا سمجھ چلن کا لبئی لبئی یا ابدی میرے بندے میں حاضر میں حاضر میں حاضر فرشتوں نے کہا یا یہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں اور غلطی سے پکارا اللہ تعالیٰ نے کہا ستر سال سے انتظار کر رہا تھا کبھی تو پکارے آج جو پکارا جائے غلطی سے میں جواب دوں گا اسے غلطی سے پکارا جائے وہ پھر بھی جواب دیتا ہے جب اس کے سامنے رو کے اسے پکاریں گے اور اس کے سامنے آنسو بہائیں گے تو پھر وہ ہمیں نہیں پوکھا پھر ہمیں یاد نہیں کرے گا اب تو میرے بھائی کھول لو اللہ کے واسطے بولیا فرون لا اس سورت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے پورے قرآن میں اللہ نے یا جیسا کہنے کا یا یا اہل الکتاب اس طرح اللہ نے کافروں سے بھی بات کی ہے تو یا یادین کفر ذرا کام نرم ہو گیا یا اہل الکتاب لب ذرا نرم ہو گیا ایک جگہ یا الکافرون اے کافرو اے کافرو صرف ایک جگہ اے کافرو کیوں وہ آئے تھے کچھ تم ہماری مانو کچھ ہم تیری مان لیتے ہیں کافر آئے تھے حضور کے پاس کچھ تم ہماری مانو کچھ ہم تیری مان لیتے ہیں تو مل جل کے کام کل جائے گا تو صرف اس ایک جگہ اللہ نے نفرت دلانے کے لیے کہا اے کافرو اے گندگی کے بھرے ہوئے انسانوں تمہاری معاشرت اور ہے ہماری اور ہے میں سوچتا تھا کہ اللہ نے یہاں یا ایو الکافرون کیوں کہا مجھے اس کا جواب نہیں ملا کسی تفسیر میں ابن القیم اللہ علیہ تفسیر میں مجھے اس کا جواب ملا تو انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا کہ اللہ نے یا ایو الکافرون کیوں کہا انہوں نے تو بہت سی باتیں اس میں بیان فرمائی میں میں اس ایک کو ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کافر کی معاشرت کی نفرت بیٹھانا چاہتا تھا اب تو شادی پہ مہندیاں چھوڑ دو اب تو ڈھول بجانے چھوڑ دو اب تو لڑکیوں کا نچانا چھوڑ دو اب تو نبی کی غلامی میں نظر آؤ اتنی وردی تو پہن دو کہ آپ چلتے ہوئے محمد ہی نظر آئیں اتنی نفرت تو دکھا دو اللہ تعالیٰ کو یا اللہ یہ دیکھ ہم کافر سے ہمیں کافر سے نفرت نہیں ہے اس کی بات سے نہیں اس کے عمل سے نفرت ہے اس کے ظلم سے نفرت ہے اس کے قبر سے نفرت ہے وہاں کلمہ پڑھنے ہمارے بھائی ہیں حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو شہید کیا چچا کا قاتل کون معاف کرتا ہے چچا کے قاتل کو لیکن حضور کے سامنے آ کے کلمہ پڑھا آپ نے معاف کر دیا ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا کیوں کلمہ پڑھ لیا ہماری لڑائی کفر پر ہے نہ کہ کافر پر پر کفر کفر نکل جائے ہمارے بھائی ہیں کفر نہیں نکلتا ہمیں کفر سے نفرت ہے ہمیں جنا سے نفرت ہے زانی سے نہیں ہمیں شراب سے نفرت ہے شرابی سے نہیں ہمیں کفر سے نفرت ہے کافر سے نہیں ہمیں شرک سے نفرت شرک سے مشرق نہیں اس کے شرک کی وجہ سے ہم بیزار اس کے کفر کی وجہ سے ہم بیزار اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہم بیزار اس کی شراب کی وجہ سے ہم بیزار یا ہے بڑا سخت کتاب میں ان راہوں پہ نہیں چل سکتا جن پہ تم چلتے ہو میری تمہاری راہیں جدا ہیں میری عبادت بھی اور میری معاشرت بھی اور میرا میری ترتیب زندگی اور میرا تمہارا کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا کوئی سمجھاؤ میں تو اتنا آپ کئی ہزار بیٹھے ہو آپ آگے میری آواز پہنچاؤ جلوس کی شکل میں نہیں محبت کی سمجھاؤ یہ اسکول والوں کو سمجھاؤ کہ یہ بچوں کو اب تو شلواریں پہنائیں اب تو ان کے گلوں سے گولامی کی تائیاں نکال دیں آپ کے چلتے پھرتے محمدی نظر آؤ اب تو تم غلام رسول بن جاؤ اب نہیں بنو گے تو پھر کب بنو گے اس حال میں مر گئے پتلوں نے پہنتے ہوئے دانیاں مڑاتے ہوئے سائیاں لگاتے ہوئے اگر اس حال میں مر گئے آج کے دور میں اللہ کے نبی نے کیا دن پوچھ لیا تم نے کن کی معاشرت کو چاہا جو تمہارے سامنے میری اولاد کو ضبط کر رہے ہم حضور کی اولاد ہیں وہ ہمارے باپ ہیں ہم ان کے بیٹے ہماری عورتیں ان کی بیٹیاں اس کی شخصت ایسی تھی کہ دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایک ہفتہ پہلے صحابہ ملنے آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور ارشاد فرمایا میرا تمہیں آخری سلام ہے اور دیکھو جو میرے بعد میری امت آئے ان کو کہنا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا اور کیا مطلب جو میری امت ہے ان سب کو کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا اس سے وفا کر لو بھائی ہو تھوڑا سا تائف کا قصہ یاد کر لو چشم تصور میں چودہ سو سال پیچھے مڑ کے دیکھو جب کائنات کے چولہا حبیب حبیب اللہ سید فخر کائنات کو تین میل کافر پتھر مار رہے ہیں اور سنگ داری ہو رہی پتھر پہ پتھر پڑ رہے ہیں لہو کے سوارے چھوٹ رہے ہیں اور وہ کی تصویر بنا ہوا جان بچاتا بھاگتا ہوا جا رہا ہے اس حال میں بھی ان کے لیے بدوا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے اس حال میں بھی ان کے لیے بدوا نہیں کی اب تو اس کا وہ قصہ یاد کر لو دیکھو وہ کیسے بے بس ہو کے گرا بے ہوش ہوا پہ ہار سن اٹھایا باغ میں ڈالا جو جانی دشمن تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی کا جب یہ حال دیکھا اتبا اور شیبہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے اس کی امت آج بھی اس کی سنتوں پر چھڑیاں چلائے کیا کر رہے میرے بھائی جب آنکھیں کھولو گے سب تمہارے کانوں کے پردے ہٹیں گے سب بات اندر اترے گی کب میری سمجھو گے سب کب اللہ کے رسول کی سمجھو گے اور اپنے نفس کی غلامی سے اگر آج بھی نہ نکلے آج بھی نہ نکلے پہلے تو میرے محترم بھائی اور دوستوں آنکھیں بند کی گئے دھماکے کان کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے یہ معصوم بچوں کی چیخو پکار پر بھی تمہارے کان کے پردے نہیں ہل رہے کان کے پردے نہیں ہل رہے تمہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جلتی ہوئی آگ نظر نہیں آ رہی تمہیں معصوم بچوں کے لاشیں بکھرتے نظر نہیں آ رہے کب آنکھیں آنکھوں سے پر ہوتا ہوتا اپنا سینا اپنا سینا زخمی کر گیا جو تمہارے لیے اپنی بیٹیوں کی تلاش کر گیا پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ گیا اپنی اولاد کے قتل ہونے کو برداشت کر گیا ڈر سے بے ڈر ہونا سہ گیا ساٹھ لگے کپڑے پہن گیا اور تین تین دن کھانا نہیں کھایا چار چار دن رکما نہیں کھایا ساری ساری رات وہ رویا وہ تڑپا وہ مچلا وہ بے قرار ہوا تو میں اس کی قربانیوں کا واسطہ دیتا ہوں جو اس نے عرفات کے میدان میں پانچ گھنٹے پہ بیٹھ کے بے قرار ہو کر دعا مانگی مانگی درخت میں دعا مانگی تیئیس برس دعائیں مانگی اور اس کے ان خون کا واسطہ دیتا ہوں جو اس اس کا کے کے پہاڑ میں میں دامن بہا تھا جو تائش کی وادی میں بہا تھا جو اس کے دانت ٹوٹے تھے مجھے بھی ہوش ہو کے گھیرا تھا اس کی شکت دیکھو کہ پتھر کھائے دانت ٹوٹے زخمی ہوئے بے ہوش ہوئے ہوش میں آتے ہی کا یا اللہ انہیں آزاد نہ دینا انہیں کچھ پتا کوئی نہیں ہے اللہ پہلے انہیں کچھ پتا نہیں انہیں معاف کر دے انہیں معاف کر دے اور میرے بھائیوں تمہیں اس دن کا واسطہ دیتا ہوں جس دن آپ کی ماں کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا بیوی کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا بیٹا کہے گا تو میرا کچھ نہیں لگتا بھائی کہے گا تو میں میں تجھے جانتا نہیں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں نبی امتوں کو پہچاننے سے انکار کر کر کہیں گے نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی علیہ السلام نفسی نفسی علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی ادھر مڑ کے دیکھو اس حشر کے میدان میں دل چلا دھوپ میں ایک ہستی ہے جس کی جھولی اللہ کے سامنے کی آگے پھیلی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت بچا لے یا اللہ میری امت بچا لے یا اللہ میری امت بچا لے اگر میری نہیں سمجھ میں آ رہی میں ہاتھ جوڑتا میں تو ہاتھ جوڑ جوڑ تھک چکا بول گول تھک چکا میرے گلے میں درد بیٹھ گیا مستقل درد بیٹھ گیا سناتے سناتے میرے بھائیوں تمہیں اس نبی کی تم گاؤں کا واسطہ جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لیے مانگے گا جو تیئیس برس مانگتا رہا میں کہاں سے الفاظ ہوں کس حال میں سامنا کرنے کا ارادہ ہے کس حال میں اس کے سامنے جانے کا ارادہ ہے کس شکل میں مرنے کا ارادہ ہے کس شکل میں اس کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا واسطہ آ جاؤ پیچھے آ جاؤ اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ نکل جاؤ جماعتوں میں نکلو تقریب میں پھرو آج کاروبار کے وقت نہیں رہے کمائیوں کے وقت نہیں رہے نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں تقریب وہ سکینہ ہے جس جس سے کچھ بچنے کی امید ہے ون جین اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل کو بندر بنایا تو صرف ان کو بچایا جو اوروں کو برائیوں سے روک رہے نیک بھی رگڑے گئے اور بد بھی رگڑے گئے دونوں بستیوں کو بندر بنا دیا جو اپنی عبادت میں لگ گئے اور انہوں نے اوروں کو روکا نہیں وہ بھی بندر بنا دیے اور جو کھاتے تھے مچھلی وہ بھی بندر بنا دیے صرف ان کو بچایا جو کہہ رہے تھے نہ کرو نہ کرو نہ کرو میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اس اپنی اس اس غلط زندگی سے ہم واپس آ جائیں ہم واپس آ جائیں میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کرو اس کو راضی کرو اس کو راضی کیے بغیر آج کوئی آج کوئی مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے اور اتنا آسان کام بتا رہا ہوں ادھر اپنے آپ سے ادھر آپ توبہ کریں گے ادھر اس کی مدد آ جائے گی میں تمہیں عذاب کے کیا کروں گا پر تم توبہ تو کرو تو میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آؤ لوٹو لوٹو لوٹو اس کے سوا کوئی جائے بنا نہیں نکلو تبلیغ میں بستر اٹھاؤ در در پھرو دھکے کھاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت بتائیں کس کی کھانے سے جوش میں آئے اور امت کی ڈھائی سو سال کی مچھدار میں کمر میں پھنسی ہوئی کشتی یا پار کنارے لگے تو کوئی ہو تو صحیح جو امت کے لیے رونے والا ہو جو توبہ کرنے والا ہو جو آنسو بہانے والا ہو تو ان کو اوپر والوں کو چھوڑو ہم توبہ کریں مسئلہ ہماری ذات کے ساتھ ہے مسئلہ ہماری ذات کے ساتھ ہے ایک ایک آدمی توبہ کرے گھر والوں سے توبہ کرائے ٹھیک ہے نا کرتے ہو نا توبہ کرے اور تم تو کر لو بھائی ہو تم تو کر لو آج کے بعد اتنی توبہ تو کرو کہ چلتے ہوئے غلام رسول نظر آؤ غلامی محمد میں نظر آؤ اتنا پیرہن تو پہن لو اتنا لباس تو بدل لو اتنی نفرت تو اللہ کو دکھا دو کہ اللہ ہمیں ان کی تہذیب سے نفرت ہے وہ ہمارے خون کی ہولی کھیلیں اور ہمارے بچوں کو پتلوں نے پہنا کے اسکولوں میں کھیلیں انبیاء کی مقدس سر زمین لہو لوہان ہو اور ہم اتنی بھی نفرت نہ دکھا کہ ہم ان کی تہذیب سے جدا ہو جائیں ان کی معاشرت سے جدا ہو جائیں ان کے طریقوں سے جدا ہو جائیں چلے بھائیو جلوس نکالو بڑا زبردست اپنے خلاف اپنے خلاف کرو یہاں کے بعد تجھے فتح ناش کروں گا پھر نہیں مانوں گا اللہ کے رسول کی مانوں گا افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو کرتے ہو توبہ بھائی کرتے ہو نا پکی توبہ اوروں سے توبہ کرواؤ اور ان سے توبہ کرواؤ یہ وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہے اس سامنے رونے کا ہے آنسو بہانے کا ہے اس کے, اس کے پاؤں میں پڑنے کا ہے تو اپنے غضب کے سیٹ سے ہٹا دے اور اپنے رحم کے سیٹ سے متوجہ فرما دے پھرو میرے بھائیو پھرو اللہ کے واسطے اس سے عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس وقت اس کو کوئی نہیں چلایا امت کو توبہ پر لانے کے لیے گھر گھر پھرو در در جاؤ اللہ کے واسطے بھائی باہر آ جا مسجد میں آ جا توبہ کر لے مسجد میں بیٹھ جا ٹھیک ہے صلی سیدنا و مولانا محمد فصل دینا انك اهل الصفوه واهل المصطفى إنك أرض الخطوة وأرض المحررة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله يا الله أدعو زمان في الله لدينا قال الله أدعو قال الله اے وہ اللہ جس کا شریف نہیں اے وہ اللہ جس کی دیوی نہیں اے وہ اللہ جس کا بیٹا نہیں اے وہ اللہ جس کے چاہے کو کوئی پوچھتا نہیں اے وہ اللہ جس کے چاہے کو کوئی رب کرتا نہیں اے وہ اللہ جس کے ارادوں کو کوئی چھوڑتا نہیں ہمارے ارادے تو ہر جگہ سوچتے ہیں ہم مخلوق ہیں تو ہمارا خالق ہے ہم تیرے مغلو ہیں تو ہمارا مالک ہے مولا ہم تیرے یا اللہ تیرے بندے تیرے غلام ہمارے ماں باپ تیرے بندے تیرے غلام یا اللہ ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہمیں ہاتھ اٹھا لیا مولا ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے ہم نے کوئی تیرا کام نہیں کیا ہم نے تیری کوئی بات نہیں کی جو دعوے کے ساتھ مانگتے لیکن مولا ڈر تیرا ہی ہے تیرے سوا کوئی راستہ نہیں تیرے سوا کوئی ڈر نہیں دنیا کے بادشاہ ہماری طرح ہی ہیں ہماری طرح ہی کمزور ہیں کے ہاتھ میں نہ پھر نہ بنانا ہے نہ بگاڑنا ہے ہم یہ وقت بن کر پہلے ہم نے توبہ کی ہے کہ اللہ وقت ہی اس وقت ہم سب توبہ کر کے بیٹھے اور یہ ہزاروں کا مجمع توبہ کرنے کے بعد تیرے سامنے ہاتھ دکھا رہا ہے کہ اللہ اتنے بڑے توبہ کیے ہوئے مجمع کی جمع کی نماز کے بعد کی گزارش کو رد نہ فرما رد نہ فرما میرے مولا ہم بڑے آج ہو اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وقال بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اے زمین آسمان کے تن تنہا بادشاہ اس کی شاہی کو زوال نہیں اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اس کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اے مولا جن عملوں کی وجہ سے تو خیر کے فیصلے کرتا ہے ہم ان کو خالی ہیں خجن عملوں کی وجہ سے تو سزا کے سچے کرتا ہے اس سے ہمارا دامن داغدار ہے اور ہمارا روح روح ان عملوں میں گرفتار ہے اور اس کی سیاہی میں مجھے اللہ وہ شاہ ہے ہم تیرے دربار میں بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں ہمیں بھی معاف کر دے پوری امت کو معاف کر دے اے مالک جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہوا اے اللہ تیری رحمت سے گھر ہمارے لیے بند ہوئے وہ گناہ ہمارے اور پوری امت کو معاف فرما دے جن اعمال کی وجہ سے تو راضی ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت میں آفیت اور بھلائی اور عزتوں کے فیصلے کرتا ہے ان حمال پر تو ہمیں بھی قائم فرما دے اور پوری امت کو قائم فرما دے اس امت کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما یہ اتنا مجموعہ ہے مردوں کا عورتوں کا ہم سب کو معاف فرما ہم سب کو قبول فرما یا اللہ جہاں جمع ٹھہری ہے یا اللہ گھر والوں کو قبول فرما ان کے مردوں عورتوں شوق بڑوں کو قبول فرما یہ تیری راہ کے متاثر مرد مردور تھے قبول فرما ان کے قدموں کی برکت سے پورے شہر میں تو کی سزائیں عام فرما تو پردیش سے آئے ہیں بڑی دور سے ہیں یا اللہ کہاں کہاں سے آئے ہیں اے مولا ان کی اس آمد کو اس ہجرت کو سارونت کے لیے سیر کا ذریعہ بنا شرکوش لانے یعنی کا ذریعہ بنا ہم جتنے ان کے لیے آئے نصرت میں یاد ان کی برسات سے محروم نہ فرما یا اللہ تو پوری امت سے خوش ہو جا راضی ہو جا ہمیں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے ہمارا کام بن جائے گا اپنے غصے کی نظریں بدل دے یا اللہ اپنے غذب کے در بند کر دے یا اللہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا تجھے زوال نہیں اور ہم زوال میں سے برباد ہو گئے اللہ تو ذوق سے پاس ہے اور ہم ضعیفی میں برباد ہو گئے اللہ تو ذلتوں سے پاس ہے ہم ذلتوں کے گھر میں جا گرے تیرے سوا کوئی ملجا نہیں کوئی ماوا نہیں تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں اے مولا تیرے دربار میں پنچایت بن کر آئے ہیں پوری امت کی طرف سے یا اللہ وقت آئے کرائے مرد عورت مل جل کر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں میں تیری راہ کے مسافر ہیں تیرے دور کے مسافر بھی ہیں یا اللہ اور ہم جو نصرت کرنے والے بھی ہیں ہم سب یا اللہ تیرے دربار میں وفد بن کر تجھ سے تیری مدد کے در کھلوانے کی درخواست پیش کرتے ہیں اللہ ہمارے پاس نہ کوئی ابو بکر جیسا ہے نہ کوئی عمر جیسا ہے نہ کوئی عثمان علی جیسا ہے نہ کوئی خدیجہ عائشہ جیسی مائیں ہیں نہ کوئی فاطمہ جیسی بیٹیاں ہیں میرے مولا نہ جیسی بہنیں ہیں ہم تو یہی گندے حقیر فقیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ذلتوں سے مارے ہوئے اپنے گناہوں میں اللہ تباہ و برباد ہوئے ہوئے ان گندے ہاتھوں کو کھایا ہوا ہے جو گناہوں سے دے اس گندی زبان سے بول رہے ہیں جو گناہوں سے آلودہ ہے گندے وجود کے ساتھ تیرے سامنے ہیں جس میں رواں جس کے میں تیری نا فرمانی کی گندگی رکھی ہوئی ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے فرسان حال کوئی نہیں ہے حال پوچھنے والا اے اللہ تو اپنے فضل پر ہم معاملہ فرما مالک نے پہلوں کو نوازا ان کے حملوں پر اور قتبے پر تو ہمیں نواز دے اپنے فضل پر رہن پر مالک قانون بھی تیرا بدلنے والا بھی تو بنانے والا بھی تو ایک ہی تو یا اللہ بہر بر میں سزا و خلا میں ہستی ہے جس کے کیے کو نہ کوئی پوچھ سکتا ہے لا يسألو عما يفعل اے مولا تو وہ ذات ہے کہ تجھے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے تجھے نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے مالک تو جس قانون کو چاہے بدل دے جس ترتیب کو چاہے چھوڑ دے مولا تو نے قانون بنایا ہے تیری مدد پکڑے تو آتی ہے تیری رحمت اعمال پہ اترتی ہے مولا ہمیں بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ مولا ہمیں یہ بھی ہے کہ تو نے اپنی قدرت کے بونسوں کو نوازا تو نے سو قاتلوں سو کے قتل کرنے والے کو ایک گول سے معاف کیا کتے کو پانی پلانے پر تو نے معاف کیا مولا واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں میں تو نے کیسے کیسے اپنی قدرت سے اپنی ذریعہ سخاوت سے موت کے آخری لمحات میں بنی اسرائیل کے توبہ کرنے والے نوجوان کو تو نے معاف کیا اے مولا تو یہاں اپنے قانون میں لچک پیدا فرما لے یا اللہ ہمیں اپنے فضل پر ہماری مدد فرما دے اپنے فضل پر ہمیں معاف کر دے یا اللہ تیرے تو کوئی بھی نہیں پوچھ سکے گا اے مالک المول میں تین آدمی پھنسے تھے پتھر آ گرا تھا انہوں نے تجھے اپنے عملوں کا واسطہ دیا تھا یہی تیرا قانون ہے تھی پتھر ہٹا دیا تھا اب ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے اللہ جو تیرے سامنے پیش کر کے ہم تجھے واسطہ پیش کریں گے اس عمل کے واسطے کر دے ہمارے پاس تو اللہ کچھ نہیں ہم مانتے ہیں تو اپنے فضل تو ہم سے فضل کر دے اپنے رحم کے تو فیل ہم سے رحم کر دے اپنی قوتیں اپنی صفت نصیر کے تو فیل ہماری اللہ ہماری نصرت کر دے اپنی صفت رحم کو تو فیل ہمارے لیے رحیم بن جا اپنی صفت کریم تو فیل ہمارے لیے کریم بن جا اے مولا ہمارے پاس کو نہ کوئی عمل ہے جسے پیش کریں نہ کوئی شخصیت ہے جسے پیش کریں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں گناہوں کے کے نہ فرمانی کی جلتوں کے ہم پر کرم فرما اپنے فضل کی وجہ سے ہم پر رحم فرما اپنے رحم کی وجہ سے یا اللہ ہماری مدد فرما اپنی نصیر کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہیں ساری دنیا کا باطل امت کو مارنے پہ آیا ہوا ہے اور سارے للکار نے بولا اپنے اللہ کو یا اللہ جیسے معصوم بچہ ماں ماں ہی پکارتا ہے ہی پکارتا ہے ماں باپ کی نظریں پھیر نہیں پھر تو کوئی بھی نہ رہا اس کا پرسان حال جہان میں تو نظریں پھیر ہی نہیں نظریں پھیر لی تو پھر پھر تو یہ زمین تیرے محبوب کی امت کے خون سے لالا زہر بن جائے گی پھر ان کی ہلکیوں کا سرما فضا میں بکھر جائے گا پھر ان کے لاش ادرت کا نشان بن جائیں گے اے زمین و آسمان کے اللہ جب بھی کرونا آئے تو نے خود آتے انہیں دمکایا والا جب بھی نمرود آئے تو نے خود آ کے انہیں نمٹایا جب بھی دنیا قانونوں سے بھری تو نے خود آ کے انہیں نمٹایا اے بادشاہوں کے بادشاہ مصر کے فرون نے صرف ستر ہزار ذبح کیے تھے تو آ گیا تھا ہمارے فرونوں نے تو لاکھوں ذبح کر دی تھی یا اللہ اب تو کب آئے گا یا اللہ کب آئے گا یا اللہ تو کب آئے گا یا اللہ اے مولا تو یہ کہا اللہ رکھوں سے راضی ہوں کیونکہ ہم تیری مخلوق ہیں تو ہمارا خالق ہے ہمیں حق بنتا ہی نہیں اس بھی کرنے کا کیونکہ تو ہمیں خنزیر بنا دے بندر بنا دے تو بھی تیرا عزل ہے اے مالک ہم عدل کی لائن سے بات نہیں کر رہے اے مولا ہم تو تیرے فضل کے دروازے کھلوانے کے چکر میں ہیں اے مالک تیرا ہر فیصلہ عدل ہے تیرا ہر فیصلہ عدل ہے ہم تیری حکمتوں پہ ایمان لائے تیری ذات اور صفات پہ ایمان لائے اے مولا ہم تیرا عدل مانگتے ہی نہیں ہم برباد ہو جائیں گے تیرا عدل مانگ ہم تو تیرا رحم تیرا آپ تیری درگزر کو مانگتے ہیں مولا اے بادشاہوں کے بادشاہ بابل کے نمرود نے صرف ایک خلیل کو آگ میں ڈالا اسے بھی تو نے بچا لیا تھا یا اللہ اور تو نے اس کو اپنے عذاب کو مسلط کر دیا تھا تو اللہ ہمارے نمرودوں نے تیرے لاکھوں خلیل راک بنا دی ہیں یا اللہ معصوم بچہ تو تیرا خلیل ہی ہوتا ہے یا اللہ معصوم بچہ تو تیرا خلیل ہی ہوتا ہے مولا تو نے اس کے لیے تو اس کے گناہوں کا دفتر ہی بند کروایا ہوا ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ تو نے اس کے لیے فرشتوں کو روکا ہوا ہوتا ہے ان کے گناہ نہ لکھا ہوا اللہ جس بچے نے مسلمان ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہو تو اتنی زبان میں تیرا نام پکارتا ہو تیرا نام لیتا ہو ٹوٹی ٹوٹی زبان میں وہ تیرا خلیل ہی ہوتا یا اللہ ہمارے نمرودوں نے یا اللہ تیرے خلیلوں کو آگ میں رات بنا دیا ہے یا اللہ تو آگا بڑی دیر ہو چکی ہے پہلے ہی میرے مولا اب تو چن آیا اے مولا تو کب آئے گا پلبم رسید جانم تو بیا کو زندہ ہم بھی مولا تیرے سامنے اپنا دکھ نہ تیرے سامنے گلا نہ کریں تو کس کے سامنے کریں اللہ ہم تو مانتے ہیں ہمارا جرم ہے ہمیں سزا ملنی چاہیے ہمیں سزا ملنی چاہیے مولا اس سے اسے انکاری کوئی نہیں مانگ اس سے تو انکاری کوئی نہیں مولا ہم ذرا فضل مانگ رہے اللہ اپنا غصہ چھوٹ دے اپنا غصے کے ساتھ بدل دے اللہ اپنی مدد کو اتار دے میرے مولا تو آ جا میرے اللہ تو آ جا میرے مولا ہمیں ہمارے ملاح بھی بیچ چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں یا اللہ میرے کارواں بھی دکھ چکے ہیں میرے مولا میرے کارواں بھی ہمیں چھوڑ گئے کراؤں میں بھٹکنے کے لیے اے زمین و آسمان کے تنہا اللہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں ان پہ کرم فرما دے جن پر لفظ زوال بھی آنسو بہاتا ہے مولا اے زمین زمین آسمان کے مالک تیری تیری ہوا خزانے تیرے لشکر تیرے جو چاہے کر کے دکھا دے مولا جو چاہے کر کے دکھا دے میرے مولا ہم نے تیرا در ہے تو نہ سنے پھر بھی تجھے سنانا ہے تو مدد کرے پھر بھی تیرا ہی ڈر ہے اپنی حکمت کی وجہ سے نہ مدد کرے پھر بھی تیرا ہی ڈر ہے ہم اس کے تہوار کہیں نہیں جا رہے تجھے سنائیں گے اپنے دکھڑے یا لاکھ سے زیادہ شفقت کرنے والا کرنے والا مولا ہماری نظر تیری طرف ہے بے بچی سے بچہ ماؤ کو دیکھ کے ماؤ کے کلیجے کٹ جاتے ہیں اللہ ہم بے بچی سب تیری طرف دیکھ رہے گا اللہ تیری طرف دے دیکھیں گا اللہ ہمیں اپنی حفاظت کی چادر میں چھپا لے یا اللہ اللہ ہمیں چھپا لے ہمارا کوئی پرسان بھی قرق اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہم سب سے چمٹ جاتے لپٹ جاتے تیرے پاؤں میں گر جاتے تجھے مناتے یا اللہ تو بڑی دور ہے بہت قریب کی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی لنبی الکریم آمین ولک الحمد کما انت اہلہ وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وزمين أسمان كثني تنهى بادشاة اس کی شاہی کو زوال نہیں اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اس کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اے مولا جن عملوں کی وجہ سے تو خیر کے فیصلے کرتا ہے ہم ان سے خالی ہیں اور جن عملوں کی وجہ سے تو سزا کے فیصلے کرتا ہے اس سے ہمارا دامن داغدار ہے اور ہمارا رواں گرفتار ہے اور اس کی میں ہے ہم تیرے دربار میں بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں ہمیں بھی معاف کر دے پوری امت کو معاف کر دے اے مالک جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہوا اللہ تیری رحمت سے گھر ہمارے لیے بند ہوئے وہ گناہ ہمارے اور پوری امت کو معاف فرما دے جن عمال کی وجہ سے تو راضی ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت میں عافیت اور بھلائی اور عزتوں کے فیصلے کرتا ہے ان اعمال پر تو ہمیں بھی قائم فرما دے اور پوری امت کو قائم فرما دے اس امت کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے سے سے اوپر نیچے حفاظت فرما یہ اتنا مجموعہ ہے مردوں کا عورتوں کا ہم سب کو معاف فرما ہم سب کو قبول فرما یا اللہ جہاں جمع ٹھہری ہے یا اللہ اس گھر والوں کو قبول فرما ان کے مردوں عورتوں چھوٹے بڑوں کو قبول فرما یہ تیری راہ کے متاثر ہیں مرد عورتیں قبول فرما ان کے قدموں کی برکت سے پورے شہر میں تو خیر کی سزائیں عام فرما پردیش سے آئے ہیں بڑی دور سے آئے ہیں اے مولا تو ان کی اس آمد کو اس ہجرت کو ساری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا شر سے اٹھ جانے کا ذریعہ بنا ہم جتنے ان کے لیے آئے نصرت میں اللہ ہمیں بھی ان کی برکات سے محروم نہ فرما یا اللہ تو پوری امت سے خوش ہو جا راضی ہو جا ہمیں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے ہمارا کام بن جائے گا اپنے غصے کی نظریں بدل دے یا اللہ اپنے غذب سے در بند کر دے یا اللہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا تجھے زوال نہیں اور ہم زوال میں سے برباد ہو گئے اللہ تو ذوق سے پاک ہے اور ہم ضعیفی میں برباد ہو گئے اللہ تو ذلتوں سے پاک ہے ہم ذلتوں کے گڑھ میں جا گرے تیرے سوا کوئی مل جانے کوئی ماوا نہیں تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں اے مولا تیرے دربار میں پنچایت کر کرائے ہیں پوری امت کی طرف سے یا اللہ وقت بن کر آئے ہیں مرد عورت مل جل کر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں میں تیری راہ کے مسافر ہیں تھوڑی دور کے مسافر بھی ہیں یا اللہ اور ہم جو نفرت کرنے والے بھی ہیں ہم سب یا اللہ تیرے دربار میں وفد بن کر اس سے تیری مدد کے گھر کھلوانے کی درخواست پیش کرتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس نہ کوئی ابو بکر جیسا ہے نہ کوئی عمر جیسا ہے نہ کوئی عثمان علی جیسا ہے نہ کوئی خدیجہ عائشہ جیسی مائیں ہیں نہ کوئی فاطمہ جیسی بیٹیاں ہیں میرے مولا زینب جیسی بہنیں ہیں ہم تو یہی گندے حقیر فقیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ذلتوں سے مارے ہوئے اپنے گناہوں میں یا اللہ تباہ و برباد ہوئے ہوئے ان گندے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے جو گناہوں سے اس گندی زبان سے بول رہے ہیں جو گناہوں سے آلودہ ہے اس گندے وجود کے ساتھ سامنے ہیں جس میں رواں جس کے روئیں روئیں میں تیری نا فرمانی کی گندگی رکھی ہوئی ہے اے مولا تیرے سوا کوئی نہیں ہے پرسان حال کوئی نہیں ہے حال پوچھنے والا اے اللہ تو اپنے فضل پر ہم معاملہ فرما مالے نے پہلوں کو نوازا ان کے حملوں پر اور قطبے پر تو نواز دے اپنے فضل پر رحم پر اے مالک قانون بھی تیرا بدلنے والا بھی تو بنانے والا بھی تو ایک ہی تو یا اللہ پہرو پر میں حقی ہے جس کے کیے کو نہ کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ وہ ذات ہے کہ تجھے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے تجھے نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے مالک جس قانون کو چاہے بدل دے جس ترتیب کو چاہے چھوڑ دے مولا تو نے ہی قانون بنایا ہے تیری مدد پہ آتی ہے تیری اعمال پہ اترتی ہے تو مولا ہمیں بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے مولا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تو نے اپنی قدرت کے بونسوں کو نوازا تو نے سو قاتلوں سو کے قتل کرنے والے کو ایک بول پہ معاف کیا مولا کتے کو پانی پلانے پر تو نے معاف کیا مولا واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں میں تو کیسے کیسے اپنی قدرت سے اپنی ثقافت سے موت کے آخری لمحات میں بنی اسرائیل کے توبہ کرنے والے نوجوان کو تو نے معاف کیا اے مولا تو یہاں اپنے قانون میں لچک پیدا فرما لے یا اللہ ہمیں اپنے فضل پہ ہماری مدد فرما دے اپنے فضل پر ہمیں معاف کر دے یا اللہ تیرے تو کوئی بھی نہیں پوچھ سکے گا اے مالک الملک غار میں تین آدمی پھنسے تھے پتھر آ گرا تھا انہوں نے تجھے اپنے عملوں کا واسطہ دیا تھا یہی تیرا قانون ہے نے پتھر ہٹا دیا تھا اب ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں اللہ جو تیرے سامنے پیش کر کے ہم تجھے واسطہ پیش کریں گے اس عمل کے واسطے کر دے ہمارے پاس تو یا اللہ کچھ نہیں ہم مانگتے ہیں تو اپنے فضل کے تو فیل ہم پہ فضل کر دے اپنے رحم کے فیل ہم پہ رحم کر دے اپنی قوتیں اپنی صفت نصیر کے اللہ ہماری نصرت کر دے اپنی صفت کے کو فیل ہمارے لیے رحیم بن جا اپنی صفت کریم تو فیل ہمارے لیے کریم بن جا اے مولا ہمارے پاس کو نہ کوئی عمل ہے جسے پیش کریں نہ کوئی شخصیت ہے جسے پیش کریں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے گناہوں کے پھیر کے نہ فرمانی کی ذلتوں کے ہم پر کرم فرما اپنے فضل کی وجہ سے ہم پر رحم فرما اپنے رحم کی وجہ سے یا اللہ ہماری مدد فرما اپنی صفت نصیر کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہیں ساری دنیا کا باطل امت کو مارنے پہ آیا ہوا ہے اور سارے لل کہہ رہے ہیں بلاؤ اپنے اللہ کو یا اللہ جیسے معصوم بچہ ماں ماں ہی پکارتا ہے ابا ہی پکارتا ہے ماں باپ کی نظریں سیر نہیں کر دو کوئی بھی نہ رہا اس کا پرسان حال جہان نے تو نظریں ہی لی ہیں تو نے بھی نظریں سیر لی تو پھر تو یہ زمین تیرے محبوب کی امت کے خون سے لالا زار بن جائے گی پھر ان کی ہلدیوں کا سرما سوزا میں بکھر جائے گا پھر ان کے لاش ادرت کا نشان بن جائیں گے اے زمین و آسمان کے اللہ جب بھی سرونا آئے تو خود خدا کے انہیں نمٹایا کہ یعنی اللہ جب بھی نمرود آئے تو نے خود آ کے انہیں نمٹایا جب بھی دنیا قارونوں سے بھری تو نے خود آ کے انہیں نمٹایا کہ بادشاہوں کے بادشاہ مصر کے فرون نے صرف ستر ہزار ذبح کیے تھے تو آ گیا تھا ہمارے فرونوں نے تو لاکھوں ذبح کر دی تھی یا اللہ اب تو کب آئے گا یا اللہ کب آئے گا یا اللہ تو کب آئے گا یا اللہ اے مولا تجھے کہاں میں رکھے ہم تو اس راضی ہیں چونکہ ہم تیری مخلوق ہے تو ہمارا خالق ہے ہمیں حق بنتا ہی نہیں اس بھی کرنے کا چونکہ تو ہمیں خدیر بنا دے بندر بنا دے تو بھی تیرا عدل ہے اے مالک ہم عدل کی لائن سے بات نہیں کر رہے اے مولا ہم کو تیرے فضل کے دروازے کھلوانے کے چکر میں ہیں اے مالک تیرا ہر فیصلہ عدل ہے تیرا ہر فیصلہ عدل ہے ہم تیری حکمتوں کے ایمان لائے تیری ذات اور ایمان لائے اے مولا ہم تیرا عدل مانگتے ہی نہیں ہم برباد ہو جائیں گے تیرا عدل مانگ ہم تو تیرا رحم تیرا آپ کو مانگتے ہیں مولا اے بادشاہوں کے بادشاہ بادل کے نمرود نے صرف ایک خلیل کو آگ میں ڈالا اگر تو نے بچا لیا تھا یا اللہ اور تو نے اس کے اپنے عذاب کو مسلط کر دیا تھا اے اللہ ہمارے نمرودوں نے تیرے لاکھوں خلیل راک بنا دی ہیں یا اللہ معصوم بچہ تو تیرا خلیل ہی ہوتا ہے یا اللہ معصوم بچہ تو تیرا خلیل ہی ہوتا ہے مولا تو نے اس کے لیے تو اس کے گناہوں کا دفتر ہی بند کروایا ہوا ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ تو نے اس کے لیے فرشتوں کو روکا ہوا ہوتا ہے ان کے گناہ نہ لکھو اللہ نہ کوئی عثمان علی جیسا ہے نہ کوئی عائشہ جیسی مائیں ہیں نہ کوئی فاطمہ جیسی بیٹیاں ہیں میرے مولا نہ جینب جیسی بہنیں ہیں ہم تو یہی گندے حقیر فقیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ذلتوں سے مارے ہوئے اپنے گناہوں میں یا اللہ تباہ و برباد ہوئے ہوئے ان گندے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے جو گناہوں سے اس گندی زبان سے بول رہے ہیں جو گناہوں سے آلودہ ہے اس گندے وجود کے ساتھ تیرے سامنے ہیں جس میں رواں جس کو رول رول میں تیری نا فرمانی کی زندگی رکھی ہوئی ہے تو مولا تیرے سوا کوئی نہیں ہے فرسان حال کوئی نہیں ہے حال پوچھنے والا اے اللہ تو اپنے فضل پر ہم معاملہ فرما مالے نے پہلوں کو نوازا ان کے عملوں پر اور قتل پر تو انہوں نے نواز دیا اپنے فضل پر رحم پر اے مالے قانون بھی تیرا بدلنے والا بھی تو بنانے والا بھی تو ایک ہی سے اللہ میں میں خلا ہستی ہے جس کے کیے کو نہ کوئی پوچھ سکتا ہے لا اے مولا تو وہ ذات ہے کہ تجھے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے تجھے نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے مالک تو جس قانون کو چاہے بدل دے جس ترتیب کو چاہے چھوڑ دے مولا تو نے ہی قانون بنایا ہے تیری مدد کپڑے کو آتی ہے تیری رحمت اعمال پہ اترتی ہے اے مولا ہمیں بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ مولا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تو نے اپنی قدرت کے بانٹوں کو نوازا انہیں سو قاتلوں سو کے قتل کرنے والے کو ایک بول پہ معاف کیا مولا کتے کو پانی پلانے پر تو نے معاف کیا مولا واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں میں تو نے کیسے کیسے اپنی قدرت سے اپنی ثقافت سے موت کے آخری لمحات میں بنی اسرائیل کے توبہ کرنے والے نوجوان کو تو نے معاف کیا اے مولا تو یہاں اپنے قانون میں لچک پیدا فرما لے اللہ ہمیں اپنے فضل پہ ہماری مدد فرما دے اپنے فضل پر ہمیں معاف کر دے یا اللہ تیرے کوئی بھی نہیں پوچھ سکے گا اے مالک غار میں تین آدمی پھنسے تھے پتھر آ گرا تھا انہوں نے تجھے اپنے عملوں کا واسطہ دیا تھا یہی تیرا قانون ہے تو نے پتھر ہٹا دیا تھا اور ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے اللہ جو تیرے سامنے پیش کر کے ہم تجھے واسطہ پیش کریں گے اس عمل کے واسطے کر دے ہمارے پاس تو یا اللہ کچھ نہیں ہم مانتے ہیں تو اپنے فضل کے تو پہل ہم کو فضل کر دے اپنے رحم کے تو پہل ہم کو رحم کر دے اپنی قوتیں اپنی صفت نصیر کے تو پہل ہمارے اللہ ہماری نصرت کر دے اپنی صفت رحم کے تو پہل ہمارے لیے رحیم بن جا اپنی صفت کریم کے تو پہل ہمارے لیے کریم بن جا اے مولا ہمارے پاس کو نہ کوئی عمل ہے جسے پیش کریں نہ کوئی شخصیت ہے جسے پیش کریں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سلائے گناہوں کے پھیر کے نہ فرمانی کی ذلتوں کے ہم پر کرم فرما اپنے فضل کی وجہ سے ہم پر رحم فرما اپنے رحم کی وجہ سے یا اللہ ہماری مدد فرما اپنی صفت نصیر کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہیں ساری دنیا کا باطل مت کو مارنے پہ آیا ہوا ہے اور سارے لل بلاؤ اپنے اللہ کو یا اللہ جیسے معصوم بچہ ماں ماں ہی پکارتا ہے اب باپ کا پکارتا ہے ماں باپ کی نظریں پھیر نہیں پھیر وہ کوئی بھی نہ رہا اس کا پرسان حال تو نے بھی نظریں پھیر نہیں تو پھر تو یہ زمین پھر تیرے محبوب کی امت کے خون سے لالا دار بن جائے گی پھر ان کی ہڈیوں کا سرما فضا میں بکھر جائے گا پھر ان کے لاش ادرت کا نشان بن جائیں گے اے زمین و آسمان کے اللہ جب بھی کرونا انہیں نمٹایا والا یعنی جب بھی نمرود آئے تو نے خود آ کے انہیں نمٹایا جب بھی دنیا قارونوں سے بھری تو نے خود آ کے انہیں نمٹایا اے بادشاہوں کے بادشاہ نکل کے فرون نے صرف ستر ہزار ذبح کیے تھے تو آ گیا تھا ہمارے فرونوں نے تو لاکھوں ذبح کر دی تھی یا اللہ اب تو کب آئے گا یا اللہ کب آئے گا یا اللہ تو کب آئے گا یا اللہ اے مولا تجھے کہا اللہ رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں کیونکہ ہم تیری مخلوق ہیں تو ہمارا خالق ہے ہمیں حق بنتا ہی نہیں اس بھی کرنے کا کیونکہ تو نے خنزیر بنا دے بندر بنا دے تو بھی تیرا عدل ہے اے مالک ہم عدل کی لائن سے بات نہیں کر رہے اے مولا ہم تو تیرے فضل کے دروازے کھلوانے کے چکر میں ہیں اے مالک تیرا ہر فیصلہ عدل ہے تیرا ہر فیصلہ عدل ہے ہم تیری حکمتوں پہ ایمان لائے تیری ذات اور ایمان لائے اے مولا ہم تیرا عدل مانگتے ہی نہیں ہم برباد ہو جائیں گے تیرا عدل مانگ ہم تو تیرا رن تیرا حق تیری گزر کو مانگتے ہیں مولا اے بادشاہوں کے بادشاہ بابل کے نمرود نے صرف ایک خلیل کو آگ میں ڈالا تو نے بچا لیا خیال اب تو نے اس کو اپنے عذاب کو مسلط کر دیا تھا اے اللہ ہمارے نمرودوں نے تیرے لاکھوں خلیل راک بنا دی ہیں یا اللہ معصوم بچہ تو تیرا خلیل ہی ہوتا ہے یا اللہ معصوم بچہ تو تیرا خلیل ہی ہوتا ہے مولا تو نے اس کے لیے تو اس کے گناہوں کا دفتر ہی بند کروایا ہوا ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ تو نے اس کے لیے فرشتوں کو روکا ہوا ہوتا ہے ان کے گناہ نہ لکھا اللہ جس بچے نے مسلمان ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہو تو اتنی زبان میں تیرا نام پکارتا ہو تیرا نام لیتا ہو ٹوٹی ٹوٹی زبان میں وہ تیرا خلیل ہی ہوتا یا اللہ ہمارے نمرودوں نے یا اللہ تیرے خلیلوں کو آج میں رات بنا دیا ہے یا اللہ تو آ جا بڑی دیر ہو چکی ہے پہلے میرے مولا اب تو کیوں نہ آیا اے مولا تو کب آئے گا بلبم رسی دا جانم تو بیا تو زندہ مانم ہم بھی مولا تیرے سامنے اپنا دکھ نہ تیرے سامنے گلا نہ کریں تو کس کے سامنے کریں اللہ ہم تو مانتے ہیں ہمارا جرم ہے ہمیں سزا ملنی چاہیے ہمیں سزا ملنی چاہیے مولا اس سے تو انکاری کوئی نہیں اس سے تو انکاری کوئی نہیں مولا ہم ذرا فضل مانگ رہے اللہ اپنا غصہ تھوک دے اپنا غصے کے پیسے بدل دے یا اللہ اپنی مدد کو اتار دے میرے مولا تو آ جا میرے اللہ تو آ جا میرے مولا ہمیں ہمارے بیچ چھوڑ کے بھاگ ہیں یا اللہ میرے کارواں بھی دکھ چکے ہیں میرے مولا میرے کارواں بھی ہمیں چھوڑ گئے چراؤں میں بھٹکنے کے لیے اے زمین و آسمان کے تنے تنہا اللہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں ان پہ کرم فرما دے جن پر لفظ زوال بھی ہے مولا اے زمین زمین و آسمان کے تیری تیری ہوا خزانے تیرے لشکر تیرے جو چاہے کر کے دکھا دے مولا جو چاہے کر کے دکھا دو مولا ہم نے تیرا ہی ہے تو نہ سنے پھر بھی تجھے سنانا ہے تو مدد کرے پھر بھی تیرا ہی در ہے اپنی حکمت کی وجہ سے نہ مدد کرے پھر بھی تیرا ہی در ہے ہم اس کے سوار کہیں نہیں جا رہے تو یہ سنائیں گے اپنے دکھ رہے جان لا تو ماں ان سے زیادہ شفقت کرنے والا کرنے والا مولا ہماری نظر تیری طرف ہے بے بسی سے بچہ ماں کو دیکھتے ماں کے کلیجے کب جاتے ہیں یا اللہ ہم بے بسی سے تیری طرف دیکھ رہے ہیں یا اللہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت کی چادر میں چھپا لے یا اللہ اللہ نے چھپا لے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہم تجھ سے چمٹ جاتے لپٹ جاتے تیرے پاؤں میں گر جاتے تجھے مناتے یا اللہ تو بڑی دور ہے بہت طریقی ہے لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين Islamic voice digital sound studio Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نات نظم اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی استعمال اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹ کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر